شان ہے تیری خدا اے خدا میرے خدا اے خدا میرے خدا خدا اے میرے خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نارے نمرود میں آگ نے نمرود میں ڈالا نمرود نے آگ میں ڈالا تھا اس وقت جب فرشتہ آئے تھے حفاظت کے لیے تو حضرت خلیل اللہ نے کیا فرمایا جماعت کروں نار نمرود میں کہہ رہے تھے خلیل نار نمرود میں کہہ رہے تھے خلیل تو ہی کافی ہے مجھ کو اے رب جلیل تو ہی کافی ہے مجھ کو اے رب جلیل نار نمرود میں کہہ رہے تھے خلیل نار جو ایرت جلیل تو ہی کافی ہے مجھ جو رات جلیل اب بن گئی چمن باغ بن گئی چمن اے بھی چشم زدن آگ بن گئی چمن اے بھی چشم زدن تیری قدرت ہے کیا کیا اے خدا میرے خدا اے خدا میرے خدا اے خدا میرے خدا جب ہوئے ہم کلام اپنے رب سے کلیم جب ہوئے اپنے رب سے کلیم کہہ دیا شوق میں تجھ کو دیکھوں رحیم کہہ دیا شوق میں تجھ کو دیکھوں رحیم بس جلدی جو پڑی آپ بے ہوش ہوئے بس تجلی جو پڑی آپ بے ہوش ہوئے پور کا ہوا اے خدا میرے خدا اے خدا میرے خدا اے خدا میرے بدر کی رات میں مگر کو گئے پیارے آتا دعا میں مگر دھو گئے جس جاتی ہے ردا کٹ جاتے ہیں دعا جس جاتی ہے ردا کٹ جاتے ہیں دعا تو ہی اب ان کو بچا اے خدا میرے خدا اے خدا میرے خدا خدا میرے خدا چند الفاظ رائے ہیں تیرے حضور چند الفاظ رائے ہیں تیرے حضور گرم مقبول جا کے نصیبہ ضرور گرم مقبول جا کے نصیبہ ضرور بخش دے میری خطا سے میری خطا بت فیل بخش دے میری خطا بت فیل یہ جوہر کی صدا اے خدا میرے خدا اے خدا میرے خدا اے خدا میرے خدا حضرات قبل اس سے کے مہمان مکرم آپ حضرات کے سامنے جلوہ افروز ہوں میری آپ حضرات سے پھر سے معدبانہ درخواست ہے کہ کوئی ایک آدمی بھی ادھر ادھر کھڑا نہ رہے جو حضرات دکانوں میں ہوٹلوں میں کھڑے ہیں یا پھر مجلس کے ارد گرد ادھر ادھر کھڑے ہیں میں ان سے بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ وہ جتنی جلدی ہو سکے مجمع کو سمیٹ کر بیٹھیں اور جو بچے سامنے بیٹھے ہیں میری ان سے گزارش ہے کہ وہ نیچے بیٹھ جائیں اور جو پیچھے والے حضرات ہیں آگے آگے بڑھ جائیں اپنے بلند اخلاق کا ثبوت پیش کریں تاکہ میں مہمان مکرم کو کسی قسم کی کوئی تکلیف اور پریشانی لاحق نہ ہو جو حضرات جلسگاہ کے ارد گرد ہیں ان سے بھی میری درخواست ہے کہ وہ مجلس کے اندر آ جائیں اس لیے کہ کافی کرسیاں خالی ہیں اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ادھر ادھر ہوٹلوں میں اور دکانوں میں اور راستے میں کھڑے ہیں اور بہت سارے دور دراز سے لوگ آنے باقی ہیں اور الحمدللہ آ رہے ہیں اس لیے میں چاہتا ہوں کہ مہمان مکرم کے آنے سے قبل آپ حضرات ایک ایسا ماحول بنائیں ایسا پرسکون ماحول بنائیں تاکہ مہمان مکرم کو لگے کہ ہاں اڑیسہ کے لوگ خصوصاً نیول پور کے لوگ بڑے ہی بلند اخلاق کے حامل ہیں یا مربی حضرات سامنے راستے پر کھڑے نظر آتے ہیں میں بار بار اعلان کرتا ہوں آپ حضرات ہماری باتوں کی طرف توجہ دیں اور وہ جتنی جلدی ہو سکے سامنے جل میں تشریف لے آئے جو حضرات سامنے راستے پر کھڑے ہیں وہ جل میں تشریف لے آئے اب میں بلا کسی تاخیر و تمہید کے کچھ ذات اقدس کا نام نامی پیش کرنے جا رہا ہوں جن کا نام نامی اس گرام اس میں گرامی سن کر دور دراز سے آپ حضرات بڑے ہی مشقت تکلیف و مسائل کو برداشت کر کے صرف آ جناب والے کی قیمتی باتیں سننے کے لیے اور سن کر اس پر عمل کی نیت سے آپ حضرات تشریف لائے ہیں میں چاہتا ہوں کہ جلد سے جلد ان کو اس اسٹیج کی زینت بنائی جائے تو میں اب بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ شہنشاہ کتابت حضرت اقدس مولانا انضر شاہ صاحب بینگلوری دامت برکات ہوں جو کہ بے پاک مقرر حق و باطل میں امتیاز کرنے والے قاتل فدت حضرت مولانا اندر شاہ صاحب بنگلوری دامت برکات سے میرا میں بڑے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ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 لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد آخر كلامنا قابل احترام صدر جلسہ معزز علماء کرام سامعین اظام اور عفت معاف خواتین اللہ جل جلالہ کا بے پناہ کرم ہے اللہ کا احسان ہے اللہ نے ہمیں یہاں اپنے حبیب پاک آقا دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی نسبت سے جمع فرمایا اللہ تعالی ہمارے جمع ہونے کو کہنے کو اور سننے کو قبول فرمائے دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے حضرات الحمد للہ آپ کا ذوق آپ کا شوق اور آپ کے اس جلسے کے جو منتظمین علماء کرام نوجوان نے نظام ان کی لگن اور ان کی محنت کو دیکھ کر بے پناہ خوشی ہو رہی ہے مسرت ہو رہی ہے کہ آج کے اس پرفتن دور میں گئے گزرے زمانے میں دین کی نسبت سے کام کرنے والے اللہ نے ایسے افراد آج بھی باقی رکھے ہیں اللہ آپ کی کاوشوں کو قبول فرمائے محنتوں کو قبول فرمائے حضرات آپ کے اس علاقے میں اس قسم کا یہ جلسہ کوئی پہلا نیا نہیں ہے ایسے کئی جلسے آپ نے دیکھے اور سنے بڑے بڑے علماء کرام خطبائے ایسام اور بڑے بڑے اولیاء سے آپ نے دین کی باتیں سنی سوال یہ ہے آج کا مسلمان کس طرف جانا چاہتا ہے آخر وہ دین کو کیا سمجھ رکھا ہے اللہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا سمجھ رکھا ہے ایک کھلونا ایک چھٹا ایک مذاق اور ایک ڈرامہ جل سے پہلے اتنے نہیں ہوتے تھے مداری سے کی اتنی کثرت نہیں تھی علماء اور مفتیان کرام ہمیں یوں آسانی سے پہلے دستیاب نہیں ہوتے تھے جماعت کا کام اتنا پھیلا ہوا نہیں تھا مسجدیں اتنی آباد نہیں تھیں اولیاء اکرام کے دامن تھامنے والے اتنی کثرت سے نہیں ملا کرتے تھے مسجدیں بڑی علماء زیادہ ہوئے جلسوں کی کثرت مقررین کی بہتات اور زمانے کی طرف دیکھیں سماج کی طرف دیکھیں معاشرے کی طرف دیکھیں آخر یہ کیا کرنا چاہتا ہے کیا مقصد ہے اللہ کا نام لینے کا کیا ارادہ ہے نبی کے نام لے کر جلسہ منعقد کر کر آخر کیا کرنا چاہتے ہیں آپ داڑھی منڈا پچھلے جلسے میں بھی داڑھی منڈا تھا آج بھی داڑھی منڈا ہے بے نمازی پچھلے جلسے میں بے نمازی تھا آج بھی بے نمازی ہے سود خور پچھلے جلسے میں سود خور تھا آج بھی حرام خور ہے بے پردہ عورتیں رنڈیوں کا فواہش کا بدکار اور زانیہ عورتوں کا لباس پچھلے جلسے میں بھی پہنا کرتی تھی آج بھی وہ اسی لباس کو اپنائے ہوئے ہیں کیا کرنا چاہتے ہیں آپ توڑ دیجئے اپنے ہاتھوں سے مدارس کو قتل کر دیجئے علماء کو اگر دین نہیں ماننا ہے اپنی زندگی میں اسلام نہیں لانا ہے قرآن نہیں لانا ہے آقا کی سنتوں کو نہیں لانا ہے کیوں مذاق کرتے ہیں آپ ٹی وی کے کامیڈی سیریل مذاق کے لیے کافی نہیں اسکرین پر سنیما میں دکھائی دینے والے یہ مزاحیہ پروگرام آپ کے دل بہلانے کے لیے کافی نہیں یہ سیاسی کتے جو ایم ایل اے کی شکل میں ایم پی کی شکل میں کاؤنسلر کی شکل میں ہر پانچ سال میں ہمارے سامنے آتے ہیں کیا ان کا ڈرامہ ہمارے لیے کافی نہیں یہ جوڑوں کے غلام یہ بیویوں کے غلام آخا کی غلامی کے توق کو اپنے گلے سے نکال کر اولیاء ایزام کی غلامی کے پٹے کو اپنے گلے سے نکال کر حیض و نفاق چھننے والی ایک گندی اور ناپاک اور فاہشہ عورت کا جو ایک مرد مرد مجاہد دائی اور کل تم خیر امتین کا لقب پانے والا ایک عورت کا غلام ہے اس سے بڑا اور ڈرامہ چاہیے جو آج آپ کو سیرت پاک کا جلسہ کیا ضرورت تھی ڈرامہ بنانے کی کیا ضرورت تھی ناٹک بنانے کی داڑھی نہیں رکھنا تھا سوت کھانا تھا اللہ کے گھر کو ویران کرنا تھا علماء کا وقار مجلو کرنا تھا مدارس کی عظمت دل سے نکالنا تھا دنیا کی پوجا کرنا تھا دولت کی پوجا کرنا تھا زمین کی پوجا کرنا تھا عہدوں کی پوجا کرنا تھا کیوں سجایا سیرت کے نام پر یہ اسٹیج کیا مذاق سوجی تھی آپ کو دیکھ لیتے کوئی کامیڈی سیریل دیکھ لیتے کوئی مزاحیہ پروگرام کسی ایم ایل اے سے مل لیتے کسی ایم پی سے مل لیتے کسی جورو کے غلام سے مل لیتے ایک قرآن ملا ہے اللہ کا مذاق کرنے کے لیے ایک بخاری ملی ہے ٹھٹا کرنے کے لیے یہ یہودی کتے کم ہیں اسلام کا مذاق اڑانے کے لیے جو آپ کر رہے ہیں یہ اسرائیلی کتے یہ کافر یہ مشرق یہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمن کم ہیں جو آپ پیدا ہو گئے کیا زندگی میں بدلاؤ آیا یا کہنے والے نے غلط کہا یا قرآن بدل گیا یا حدیث بدل گئی یا بخاری بدل گئی یا سیاست بدل گئے یا وہ حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا مسلک بدل گیا یا کہنے والا جھوٹ کہہ رہا ہے کیوں تیری زندگی سنت کے دھارے پر نہیں آتی تیری زندگی میں انقلاب کیوں بپا نہیں ہوتا یا تو دامن پکڑ لے علماء کا یا قتل کر دے یا نبی پر جو تہمت لگائی گئی مجنون کی شاعر کی کاہن کی ساحر کی یہ نبی کے خلفاء پر تہمت لگا کر مکے مکرمہ میں آپ کے راستے میں کانٹے ڈالے گئے ڈال تو کاٹے ابو جہل کا نائب بن کر پتھر مار اور کہنا الحاظہ جمع کرنا کیا یہ جنت کی بات کرنے کے لیے تم جمع کیے ہو یہ جہنم کی بات کرنے کے لیے تم نے ہمیں جمع کیا یہ داڑھی کی بات کرنے کے لیے یہ نکاح کی بات کرنے کے لیے ہم تو جمع ہوئے تھے کہ پراپرٹی کی بات ہوگی مال کی بات ہوگی دولت کی بات ہوگی ترقی کی بات ہوگی عہدے کی بات ہوگی اور یہ مولوی کہو وہ بات جب اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان اور قبیلے کو جمع کیا ابو لہب نے کہا تھا بلّہ اللہ لکا لہٰذا جمع تنا آج تیرا داڑھی مڈا چہرہ آج تیرا یہود و نصارہ کا لباس آج تیری عورت کی بے پردگی آج تیرے حرام کے لطف آج تیری علماء دشمنی یہ جملہ کہہ رہی ہے الحاظہ جمع تنا سیرت کا جلسہ بپا کر کر سیرت کا پنڈال ڈال کر شامیانہ ڈال کر کس لیے تم ہمیں جمع کر رہے ہو کیا تمہارے داڑی مڑے چہرے ابو لہب کی بولی نہیں بول رہے یہود سارا کلیباس ابو لہب کی بولی نہیں بول رہے یہ رنڈیوں اور فواہش کا لباس ابو لہب کی بولی نہیں بول رہے یہ گھروں کے اندر ڈش اینٹینا کلیکشن ابو لہب کی بولی نہیں بول رہے ہیں ارے جب نہیں ماننا تھا سوت کھا کر ماں کا بلاکار کرنا تھا ماں کے ساتھ چھتیس مرتبہ وہ کام کرنا تھا جو ایک کتا ایک کتیا کے ساتھ کرنا ہے ہے جمع ہوئے کس نے مجبور کیا کس نے مجبور کیا کلمہ پڑھنے پر بچپنا تھا باپ نے بلا کر زبردستی ختنا کر دی پیدا ہوئے تھے شعور نہیں تھا ایک کان کے اندر اذان دے دی گئی اور ایک کان کے اندر اقامت کہہ دی گئی اب تو تم میں سے کوئی باپ بن چکا ہے تم میں سے کوئی دادا بن چکا ہے تم میں سے کوئی نانا بن چکا ہے ماؤں بہنوں میں کوئی ماں کوئی دادی اور کوئی نانی بن چکی ہے اب کیا مجبوری ہے کام تمہیں مجبور کر رہا ہے کٹنا کے لیے کون تمہارے کانوں کے اندر اذان گھول کر ڈال رہا ہے کون تمہارے کانوں کے اندر اقامت گھول کر ڈال رہا ہے کون تمہارا نام عیسا موسا سلیمان عبداللہ عبد الرحمان رکھ رہا ہے کون سی مجبوری ہے اسلام کو قبول بھی کرو اور دل و دماغ سے پک کے طریقوں کو اپناؤ کون سی مجبوری ہے آقا کی غلامی کا پٹا ڈالو گلے میں اور یہود و نصارہ کے طور طریقوں پر چلو کون سی مجبوری ہے کہ مداری عربیہ کو چندہ بھی دو اور انگریزوں کے نقال بنو کون سی مجبوری ہے کہ اپنی بیٹی کی شادی کے موقع پر اور اپنے بیٹے کے بیاہ کے موقع پر مسجد سے دفتر نکاح لو اور ملا کو بلاؤ اور کون سی مجبوری ہے کہ ویڈیو گرافی بھی کرو اور جہیز بھی لو یہ کیا دوہرا پیمانہ ہے یہ کیا منافقت ہے ہندوستان آزاد ہے ہندوستان جمہور ملک ہے ہندوستان سیکولر ملک ہے صبح کا مومن شام میں کافر ہو جائے شام کا کافر صبح میں یہودی ہو جائے دوپہر میں عیسائی ہو جائے اور چار بجے مجوسی ہو جائے پانچ بجے آتش پرست ہو جائے اور سات بجے رام کا ماننے والا بن جائے آٹھ بجے لکشمن کا پجاری ہو جائے سیکولر ملک ہے کس نے مجبور کیا آنا تھا تو پورے طریقے سے آ جاتے قرآن نہیں بدلا قرآن کا ایک حرف نہیں بدلا نہ زبر بدلا نہ زیر بدلا نہ آیت بدلی نہ ترتیب بدلی نہ صورتوں کی ترکیب بدلی یہی قرآن تھا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جو کٹر اسلام کے مسلمانوں کے دشمن تھے اپنے گھر سے نکلے آقا کے قتل کے ارادے سے تو تو پیدائشی مسلمان ہے تیری ماں مسلمان تیرا باپ مسلمان تیرا خاندان مسلمان تیرا قبیلہ مسلمان تو کلمہ پڑتا ہے مسلمان کا نماز میں عید میں کھڑا ہوتا ہے کعبے کی طرف رخ کر کر جمعہ میں کھڑا ہوتا ہے کعبے کی طرف رخ کر کر عمر نے اسلام کا نام نہیں سنا تھا عمر نے کلمہ نہیں سنا تھا عمر نے قرآن نہیں دیکھا تھا عمر کا خاندان اور قبیلہ اسلام اور مسلمانوں کا نہیں تھا کٹر اسلام اور مسلمانوں کا سخت ترین دشمن تھے گھر سے نکلے آقا کے قتل کے ارادے سے راستے میں کسی نے کہا بہن بہنوی کی خبر لے لو گئے دیکھا کہ کلا میں پاک پڑ رہے ہیں بہن کے چانٹا مارا اور خون نکل آیا بہن بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی یہ ہماری ماں اور بہنیں یہ امت کی بیٹیاں وقت کے ابو جہل کے سامنے وقت کے فرام کے سامنے وقت کے اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کے سامنے ایمان اور اسلام کے ثابت قدمی کے پہاڑ بنے رہے ڈٹے رہے آج تجھے کون سی مجبوری ہے کون سا فرام حضرت بی بی آسیہ کو تکلیف پہنچانے والا ہے کون سا ابو لہب اپنے بیٹوں کو نبی کی بیٹیوں کی طرح طلاق پر مجبور کرنے والا ہے کون سی زمین مسلمانوں کو نکلنے پر مجبور کرنے والی ہے کیا مجبوری ہے بتا اغیار کے طور طریقوں کو اپنانے کی کیا مجبوری تھی میری ماں پردہ اکھاڑ کر پھینکنے کی عفت عصمت کی چادر کو تار کرنے کی بتا تو صحیح کیا خرابی نظر آئی اسلام میں کیا خرابی نظر آئی قرآن میں کیا خرابی نظر آئی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی عصمت و عفت کی چادر میں بتاؤ حضرت فاطمت الزہرا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نور نظر لگتے جگر آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے آنچل میں تجھے کیا خرابی نظر آئی میری ماں تو ہوتی کہ وقت کا فرعون بن کر ابو حضرت عمر آئے چانٹا رسید کیا کہا کہ عمر جان تو لے سکتے ہو ایمان اور عقیدے کو نہیں چھین سکتے میرے دل کے گوشے گوشے میں اللہ کی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سما چکی ہے خون کے قطرے قطرے میں قرآن کی محبت سمجھ چکی ہے میری ماں ایک وقت وہ تھا کہ تیری زبان سے یہ کلیمے نکلا کرتے تھے آج گندے گانوں کے بول تیری زبان سے نکل رہے ہیں تیری آنکھ آج رنڈیوں کو دیکھ رہی ہے زانیوں کو دیکھ رہی ہے بدکاروں کو دیکھ رہی ہے تیری زبان سے کبھی قرآن کے نب میں نکلا کرتے تھے آج فواہد گانے بدکاروں کے گانے جن سے ایمان اور اسلام کا جنازہ نکل جاتا ہے اور آنند فانن مسلمان اسلام سے خارج ہو کر مرتد ہو کر وہ کافروں چواروں کی فہرست کے اندر داخل ہو جاتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا ایک خاتون صنف نازک کمزور عورت اللہ کے قرآن میں وہ کیا تاثیر ہے کہ خون نکلنے کے باوجود اسے جان کی کوئی پرواہ نہیں دل کی دنیا میں تبدیلی آئی انقلاب آیا کہا کہ لاؤ میں اللہ کے کلام کو پڑھنا چاہتا ہوں فائدہ اٹھایا بہن نے کہا اللہ کا قرآن ہے لا مس اللہ متحر عمر تم ناپاک ہو نجیس ہو ہو ان مشرق جا غسل کرو وضو کرو غسل کیا وضو کیا کلام پاک کی سور تاہا کی آیتیں پڑھنے لگے اننی ان اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقعی الصلاة لذکری یہاں پہنچے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کی دنیا بدل گئی قتل کے ارادے سے نکلے تھے کلام پاک کی چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ آیتوں کو آپ نے نہیں پڑھا تھا ایک سو چودہ سورتوں کی تفسیر آپ نے سنی نہیں تھی پڑھی نہیں تھی ایک سفا تھا سورت تاہا کا کچھ آیتیں تھیں دشمن اسلام جو قتل کے ارادے سے نکلا تھا کلام پاک کی کچھ آیتوں نے اس کی زندگی کو قاتل سے مواحد بنا دیا جہنمی سے جنتی بنا بنا دیا اور ایسا جنتی بنایا کہ عمر مدینہ طیبہ کی سرزمین میں مکہ مکرمہ کی عرب کے صحراؤں میں چلا کرتا تھا اور عمر کا محل جنت میں تیار انتظار کر رہا تھا عمر کا عمر زمین میں باتیں کیا کرتا تھا عرش الہی سے اس کی تائید ہوا کرتی تھی کلام پاک کی چند آیتیں قتل کے ارادے سے نکلے ہوئے عمر کی زندگی میں تبدیلی لا سکتے ہیں بتاؤ یہ اللہ کا قرآن وہی ہے جس نے حضرت عمر فاروق کو بدل کے رکھ دیا تھا یہ اللہ کا قرآن کیا وہی ہے جس نے حضرت فضیل ابن ابتیاز کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا تھا یہ اللہ کا قرآن وہی ہے جس نے سوا لاکھ صحابہ کرام کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا تھا یا کوئی اور قرآن رامائن مہا بھارت پڑھتے ہو اپنے مردوں کے سامنے قبرستان میں کوئی اور قرآن پڑھتے ہو کیا وجہ آج کی ہماری مائیں اور بہنیں امت کی بیٹیاں کیا یہ نہیں دیکھنے میں آتا کہ فلمیں دیکھ کر موبائل سے ایک دوسرے سے غلط رشتے پیدا کر کر کیا دوسروں کے ساتھ نہیں بھاگ رہی ہے کیا گندی جگہوں پر کوڑے کرکٹ کی جگہ ناجائز حمل نہیں مل رہا ہے کیا دیکھنے کو مل رہا ہے کیا ہو رہی ہیں یہ مواعظ یہ علماء کیا کر رہے ہیں یہ مدارس آپ کو کیا فائدہ پہنچا رہے ہیں کیوں تبدیلی نہیں آتی ایک مسلمان کی شادی کانے کو دیکھ کر کہیں بھی پتا نہیں لگتا سوائے قاضی صاحب کے آ کر کچھ منٹ بیٹھ کر جانے کے اگر قاضی صاحب کلام پاک کی کچھ آیتیں نہ پڑھیں پتا نہیں لگتا یہ ہندو کی شادی ہے یہ مسلمان کی شادی ہے وہ بھی ویڈیو گرافی کرتا ہے یہ بھی ویڈیو گرافی کرتا ہے وہ بھی کیمرہ کشی کرتا ہے یہ بھی کیمرہ کشی کرتا ہے اس میں بھی عورتیں بے پردہ رہتی ہیں اس میں بھی عورتیں بے پردہ رہتی ہیں اس میں بھی مرد داڑھی وڈا کر آتے ہیں اس میں بھی مرد داڑھی وڈا کر آتے ہیں اس میں بھی کھانے کی بے حرمتی ہوتی ہے اس میں بھی کھانے کی کہاں تو مسلمان نظر آتا ہے اللہ کے کابے میں صفا مروا میں مدینہ طیبہ میں انسان سال ذیل کے مہینے میں قادہ کے مہینے میں تیرے علاقے سے لوگ حج بیت اللہ کے لیے گئے ہوں گے تیرے خاندان کے تیرے قبیلے کے تیرے شناسا لوگ گئے ہوں گے گئے نبی کے روزے کے سامنے سوا لاکھ پیغمبروں کی سنت سے خالی چہرہ نبی نے اپنی زندگی کے اندر جس چہرے کو دیکھنا پسند نہیں کیا تھا دیکھ ایک ایک چہرہ تیرے سامنے آئے گا وہ گیا تھا نبی کے روزے کے سامنے وہ گیا تھا گنبد خزرا وہ گیا تھا ریاض الجنا چہرے پر یا تو کشکشی داری یا چہرے پر اس طرح چلا ہوا یا بلیٹ چلا ہوا نبی کے سامنے آقا کی زندگی میں ایک عیسائی نمائندہ آیا ایمبیسیڈر آیا بادشاہ کا دودھ آیا آقا نے کہا میں تم سے اس وقت تک بات نہیں کرتا جب تک کہ تم اپنے چہروں پر مردوں والی نشانی نہ لے آؤ تو کہنے لگا ہمارے بادشاہ کا طور طریقہ ہے کہ ہم اپنے چہرے پر داڑھی نہ رکھا کریں داڑھی کو مڈایا کریں تو آقا نے فرمایا میرے شہنشاہ کا طور طریقہ ہے کہ میں اس بندے کو منہ نہ لگاؤ جس کے چہرے پر میرا چہرہ نہ ملتا ہو اور نبیوں کا چہرے کی سنت اس کے چہرے پر نہ ہو میں بات کرنا نہیں چاہتا زندگی میں عیسائی دودھ کو عیسائی نمائندے کو آقا نے منہ نہیں لگایا کمینوں کیا ملتا ہے کہ آقا کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد آقا کے دنیا سے چلے جانے کے بعد جب تم داڑی مڑی حالت کے اندر آقا کے روزے کے سامنے جا کر السلام و السلام کا یا رسول اللہ کہتے ہو کیا تم سمجھتے ہو کہ آقا ہنسی خوشی کے ساتھ جواب دیں گے آقا تھوکتے ہوں گے تمہارے چہرے پر صدیق اور فاروق آقا کے بغل میں ہوں گے وہ دیکھتے ہوں گے آقا یہودیوں کا چہرہ لا کر بش کا چہرہ لا کر ٹونی ملر کا چہرہ لا کر فلموں میں کام کرنے والے زانیوں حرامیوں کا چہرہ لا کر جب آپ حیات تھے مکہ مکرمہ کے اندر ابو جہل آپ کو تکلیف دے رہا تھا اتبا آپ کو تکلیف دے رہا تھا سیما آپ کو تکلیف دے رہا تھا مشرقین راستے کے اندر کاٹے ڈال رہے تھے مدینہ طیبہ کے اندر عبداللہ ابن سلول آپ کو تکلیف دے رہا تھا عبداللہ ابن سبا آپ کو تکلیف دے رہا تھا منافق اور یہودی کتے آپ کو ستا رہے تھے اور ایک عورت آپ کے کھانے میں زہر ملا کر آپ کو ختم کرنا چاہتی تھی آخا آپ دنیا سے پردہ فرما کر ریاض الج جنہ کے اندر جنت کی کیاریوں کے اندر آرام لینے کے لیے تشریف فرما ہوئے یہ داڑھی مڈے کتے اور یہ بے پردہ خواتین رنڈیوں کا لباس لے کر اور اپنے موبائل کے اندر گانوں کا رنگ ٹون لے کر جس کو آپ دنیا میں مٹانے کے لیے آئے آپ نے فرمایا کہ میں دنیا میں کفر مٹانے کے لیے آیا ہوں دنیا میں شرک مٹانے کے لیے آیا ہوں دنیا میں میوزک اور موسیقی کو ختم کرنے کے لیے آیا ہو آنا موسیقی کو ختم کرنے کے لیے آیا ہو ریاض الجنہ کے اندر ہے نبی کے روزے کی جالی کے سامنے ہے منہ میں بول ہے السلام وسلام علیکم یا رسول اللہ اور موبائل سے رنگ ٹون آ رہا ہے فلمی گانوں کا حرامیوں کا زانیوں کا کیا تو سمجھتا ہے کیا آخا تجھے میدان محشر میں حوض کا جام دیں گے کیا تو سمجھتا ہے آقا تجھے شفاق کا پروانہ دیں گے مذاق کرنا تھا نکل جا نکل جا میرے رب کو تیرے سجدوں کی کوئی ضرورت نہیں میرے محبوب کو تیرے درود کی کوئی ضرورت نہیں میرا اللہ کا قرآن پڑھنے والے زمین آسمان کے اندر کروڑوں اللہ کی مخلوق ہے کھٹا کرنا تھا یہ اسلام ملا ایک اللہ کا قرآن ملا ایک نبی کا طریقہ ملا جا ہزاروں راستے ہیں پارلیمنٹ کا راستہ ہے ودھان سبھا کا راستہ ہے فلم کا راستہ راستہ ہے ڈرامے کا راستہ ہے دنیا کی پوجا کا راستہ ہے بیوی کی غلامی کا راستہ ہے کیا ملتا ہے تجھے نبی کا دل دکھا کر کیا ملتا ہے بتا بتا کیا کر لے گا تو آخر کیا کر لے گا نبی کے دل کو دکھا کر کون سا تیر مار لے گا کون سی تجھے عزت مل جائے گی کون سی تجھے رفت مل جائے گی کون سی تجھے بلندی مل جائے گی اور پستی کیا دیکھنا چاہتا ہے کہ چن چن کر رحمان رحیم کے ناموں کو گرفتار کیا جا رہا ہے اور جیلوں کے اندر بند کر کر پیاسا رکھ کر پانی پوچھنے پر پیشاب کے قطرے منہ پر ڈالے جا رہے ہیں کیا دیکھنا باقی ہے کہ باپ کو باندھ کر اس کی بیٹی کو مادر ساتھ برہنا کیا جا رہا ہے کیا دیکھنا باقی ہے ابو غریب جیل کو دیکھنا باقی ہے گوان تلاب وے کی جیل کو دیکھنا باقی ہے فلسطین کے حالات کو دیکھنا باقی ہے لبنان اور سوڈان اور الجزائر کیا تجھے نظر نہیں آ رہے ہیں کیا تجھے افغانستان نظر نہیں آ رہا ہے جو کمینے جو قاتل جو حرام زادے امن کے المبردار کہہ کر پوری بھیڑیا ہماری ماں اور بہنوں کی آبرو لوٹ رہے ہیں بیٹیوں کی عصمت لوٹ رہے ہیں نوجوانوں کو قید بند کے اندر مبتلا کر رہے ہیں سوبتیں ان کے سامنے لا رہے ہیں پانی پوچھنے پر پیشاب دے رہے ہیں کھانا پوچھنے پر جوتے مار رہے ہیں اور اللہ کا قرآن پوچھنے پر اس کے پھاڑ کر اس پر گولی چلائی جا رہی ہے کیا دیکھنا باقی ہے تو کیا دیکھنا اور کیا کرنا چاہتا ہے تو کیا کرنا چاہتا ہے ابھی یہاں تیرے جلسے میں آنے سے پہلے مدرسے کے کمرے میں آرام کے لیے دو چار منٹ کے لیے پڑا ہوا تھا اخبار رکھا ہوا تھا وہ اخبار ابھی زندہ ہے نئی دنیا کے آخری صفحے کے اندر کہا امریکہ کے لوگوں نے اور وہاں کے بڑے اسکالروں نے اور سیاسی لوگوں نے ایک ایسا نصاب تیار کیا ہے کہ بچپن ہی سے پہلے ہی اسلام دشمنی مسلمان دشمنی داڑھی دہشت گردی کا دوسرا نام دہشت گردی کا دوسرا کیا باقی ہے میرے بھائی کیا باقی ہے کیا ملتا ہے تجھے قرآن کو جلا کر کیا ملتا ہے تجھے اللہ کے گھر کو حیران کر کر اور کیا درگت دیکھنا چاہتا ہے اسلام کی اور مسلمانوں کی کیوں نہیں نکل جاتا یا کیوں نہیں پورا اسلام میں آ جاتا یا یو لدیلا آمرود کلو پھر سلمی کافا ونا تک تبھی ہو قطواتی شیتان حرام کے پیسے سے مسجد تعمیر کر کر حرام کے لقمے علماء کے پیٹ میں داخل کر کر چوری کے پیسے مدرسے میں دے کر کیا تو سمجھتا ہے کہ اللہ پریشان کر دیا دین تیرے پیسوں کا محتاج ہے روپیہ اسلام اور مدارس تیرے چندے کے محتاج ہے سفا کو تو نے چندہ دیا تھا دار رقم کو تو نے چندہ دیا تھا ابو ہریرا کو تو نے پالا تھا عبد الرحمان عوف کو تو نے مال دیا تھا اما عشا کے چولہے کے اندر تو نے آگ سلگائی تھی حضرت بیوی فاطمت زہرا رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں کیا روٹی تو نے پکائی تھی ملتا کیا ہے مجھے بتا آج فیصلہ کرنا ہے ایک آیت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنتی بنا سکتی ہے ایک آیت حضرت فضیل ابن عیاض ڈاکے کے ارادے سے جاتے ہیں اور جب گھر کا معائنہ کرتے ہیں ایک سوراخ نظر آتا ہے کہتے ہیں چوروں سے جو ان کے سامنے کے چھوٹے چور چھوٹے درجے کے چور ہوتے ہیں اس سوراخ کو بند کیوں نہیں کیا وہ کہتے ہیں یہاں مینار کی آواز آ رہی ہے کان لگاتے ہیں آیت سنائی دیتی ہے الم منو اللہ وہاں نظر آ میرے کیا ابھی وقت نہیں آیا اہل ایمان کا کہ اللہ کے ذکر سے ان کے دل کام جائے چوروں کا سردار بن کر گئے تھے ڈاکوؤں کا سردار بن کر گئے تھے اور زندگی کو بدلا تو ایسے بدلا کہ سعید الفتاب بن گئے سعید الفدال بن گئے کیوں تجھے قرآن سمجھ میں نہیں آتا آخر بیوی کی بولی تو تجھے سمجھ میں آتی ہے آخر تجھے اولاد کی فرمائی سے تجھے سمجھ میں آتی ہیں سیاسی کتوں کے بھاشن تجھے سمجھ میں آتے ہیں تجھے زمین کا کاروبار سمجھ میں آتا ہے تجھے اصلی چیزوں میں نقلی چیزوں کی ملاوٹ سمجھ میں آتی ہے تجھے دھوکہ دینا سمجھ میں آتا ہے تجھے فیشن کرنا سمجھ میں آتا ہے تجھے دوسروں کے جان و مال پر ہاتھ صاف کرنا سمجھ میں آتا ہے الفلامین کتاب الفی یہ کیوں سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کتاب شک سے بالا تر ہے یہ کتاب ہدایت والی ہے یہ کتاب جنت تک پہنچانے والی ہے یہ کتاب اللہ کے عرش تک پہنچانے والی ہے وان العلونا اسی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے دالی کا فضل ہی ہوتی اسی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے واہ کو نئے تخلیق نہ تمہیں زمین کا بادشاہ بنا جائے گا اسی کتاب پہ لکھا ہوا ہے فتح من اللہ اللہ کہ کی طرف سے کامیابی ہے اللہ کی طرف سے مدد ہے اسی کتاب پہ لکھا ہوا ہے امنا للن سر رسولنا کہ ہم نبی اور نبی کے ماننے والوں کی مدد کیا کرتے ہیں یہ کتاب شک سے بالا تر آخر تیری زندگی میں تبدیلی کیوں نہیں آتی تیری زندگی میں بدلاؤ کیوں نہیں آتا کیوں تو تلا ہوا ہے میں کا بلاکار کرنے پر تم اللہ کا بھلا نہ کیا کوئی بات نہیں مولوی کو صدقہ نہ دیا کوئی بات نہیں مدرسے کو چرم قربانی نہ دی کوئی بات نہیں مسجد کی ادھوری تعمیر کو مکمل نہ کیا کوئی بات نہیں ارے ماں پر تو رحم کر جو ماں نے تجھے جنا اس ماں جنتے وقت اس نے جو آہ کی سو مرتبہ جنم لے کر زچکی کے وقت اس نے جو درد ذہ سے آ کی اس کا حق تو نہیں ادا کر سکتا اپنی چمڑی کا جوتا بنا کر ماں کے قدموں میں ڈال کر سو مرتبہ حج کرائے ماں کا حق ادا نہیں کر سکتا ماں کے سینے کے دودھ کے ایک قطرے کا حق ادا نہیں کر سکتا ماں جس کے قدموں تلے جنت ہے ماں جس نے تجھے جنم دیا کیا ملتا ہے اس ماں کا بلاکار کر کر کیا ملتا ہے ماں کی آبرو روک کر کون سا تیرے دل کو سکون پر اٹھتا ہے کیا آقا کی بات پر یقین نہیں آقا نے فرمایا یہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں ان سے تصدیق کر لینا سود کا سود کے ستر درجے ہیں عذاب کے جو انٹرسٹ کہتے ہیں سود کہتے ہیں بیان پر اصل رقم پر جو زیادہ پیسہ دیا جاتا ہے وہ سود ہے سود کیا مسلمان نہیں لے رہا ہے کیا مسلمان سود پر پیسہ نہیں دے رہا ہے حدیث میں آقا نے فرمایا ستر سے زیادہ درجے ہیں سب سے کم درجے کا عذاب اپنی ماں کے کپڑے اتار کر وہ کام کرے جو ایک کتا کتیا کے ساتھ کرتا ہے ماں کے کپڑے اتار کر ماں اگر زندی ہو اس کا بلاکار چھتیس مرتبہ کرے اس کا منہ کالا کرے چھتیس مرتبہ کیا ملتا ہے مسلمان یا تو یہ کہنا کہ نبی تو جھوٹا ہے یا تو یہ کہنا جبرائیل تو جھوٹا ہے یا تو یہ کہنا ہے لا تو جھوٹا ہے یہ دنیا نہیں جانتا تو سود کے بغیر ہماری زندگی نہیں ہو سکتی ہماری بیٹی کی شادی نہیں ہو سکتی ہمارے گھر کی تعمیر نہیں ہو سکتی ہمارے کھیت میں غلہ اور اناج نہیں آ سکتی یا تو یہ کہہ دو یا تو انکار کر دو قرآن نکال دو اپنے گھر سے ٹوپی نکال دو نکاب نکال دو مسلح نکال دو جانیواز نکال دو تصبی نکال دو اور آپ وظائف دعائیں نکال دو کہو کہ یہ باتیں جھوٹی ہیں قاضی کو نہ بلاؤ نکاح میں پنڈت کو بلاؤ موت کے بعد مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو اخیار کی طرح مردوں کو جلاؤ تو ہم مانیں گے کہو ہم نہیں مانتے ملا تیری بات یہ میری میرے باپ کی بات نہیں ہم مکتب فکر کی بات کرنے نہیں بیٹھے ہیں یہ دیوبندی اور بریلیوں کے باپ کی بات نہیں یا ربی اجمیوں کے باپ کی بات نہیں یہ شافی حنفی کے باپ کی بات نہیں یہ بات اس کی ہے کہ جو انکار کرے گا اس کی بات کو اسلام کا جنازہ اس کے گھر سے نکل جائے گا وہ مرتد ہو جائے گا ورب بھی لا یؤمنون حتار یا کا فیما شجرا گئی ہوں نہیں تیرے رب کی قسم وہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ تیری باتوں کو مان نہ لے یہ اللہ کی بات ہے یہ نبی کی بات ہے چھتیس مرتبہ کپڑے کاڑ کر ماں کا بلاکار کرنے کے برابر ہے سوت کا چھوٹا گنا اور تو کہتا ہے مولوی لوگ چودہ سو سال پہلے کی بات کیا کرتے ہیں روزی کیسے چلے گی اولاد کو کون پالے گا تو چرانگ بنا ہے اولاد کو تو پالنے والا تجھ سے پہلے کیا تیری بیوی نہیں پل رہی تھی تیرے مر جانے کے بعد کیا اولاد روڈ پر آ کر بھیک مانگے گی لڑکیاں عزت و آبرو کو نیلام کرے کریں گی کیا سمجھتا ہے اور جب بات آتی ہے تو کہتا ہے اللہ رزق دینے والا اللہ روزی دینے والا ایک صحابی شہید ہو گئے کچھ صحابہ کرام اس شہید صحابی کے گھر عیادت کرنے کے لیے گئے کہ اب اس گھر کا کیا ہوگا گھر کا بڑا چلا گیا گھر کا ذمہ دار چلا گیا کمانے والا رخصت ہو گیا اور شہید ہو گیا کیا بیت المال سے کچھ وظیفہ مقرر کیا جائے آپسی تعاون سے کچھ چندہ کر کر اس گھر کے اندر کچھ رقم پہنچائی جائے یہ سوچ کر کچھ صحابہ گرام گئے پسے پردہ سلام کیا کہا کہ ہمیں بڑا دکھ ہے افسوس ہے کہ اس گھر کے اندر ایک ذمہ دار آدمی شہید ہو گیا خاتون کا ایمان بنا ہوا تھا شہید کی بیوی کا ایمان منا ہوا تھا اس نے برجستہ جواب دیا اس نے کہا تم نبی کے صحابہ ہو کر اور میرے شوہر کے یار ہو کر اتنی گھٹیا بات کرتے ہو صحابہ اکرام کہنے لگے ہم تو ہمدردی کے لیے آئے ہم تو خیر خواہی کے لیے آئے اور یہ ایسے ڈرا رہی ہے کہ ہم کوئی چندہ لینے کے لیے آئے ہم کوئی ان سے بھیک لینے کے لیے آئے پوچھا بہن صاحبہ بتائیے صاف صاف بات کیا ہے خاتون نے کہا ہمارے نبی نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے ہمارے شوہر نے ہمیں یہ حکمت سکھائی ہے اور ہمارا ہماری ہمیں تعلیم دی ہے ہمارا تذکیہ کیا ہے کہا کہ کھانے والا تو چلا گیا کھلانے والا باقی ہے اللہ باقی ہے وہ کل بھی کھلا رہا تھا آج بھی کھلائے گا اور مرتے دم تک وہ کھلائے گا ہر آدمی فرون بنا ہوا ہے میں بیوی کو پالنے والا میں اولاد کو پالنے والا رکھو جماؤ مال تاکہ جب شوگر ضرورت سے زیادہ ہو جائے کڈنیاں فیل ہو جائیں اور دل کا وال بلاک ہو جائے حرام کھا کھا کر برین ٹیومر آ جائے بلڈ کینسر آ جائے تاکہ یہی اولاد کل تمہیں کوٹ کے اندر لے جا کر تمہارا انگوٹھا ڈلوا کر یہ کہے ابا تیری زندگی ہو گئی اب اس مال کے حقدار ہم ہیں اس دولت کے حقدار ہم ہیں اس کوٹی کے حقدار ہم ہیں اس کھیت کھلیان کے حقدار ہم ہیں کرو اور مرو اور دین پر نہیں چلو گے میرے رب کی قسم اس سے برا وقت میں دیکھنے کو ملے گا دین پر چلو گے یہ بیوی تمہاری یہ اولاد تمہاری یہ جانور تمہارے یہ زمین تمہاری یہ آسمان تمہارا یہ ستارے تمہارے یہ چاند تمہارا یہ شجر تمہارے یہ حجر تمہارے ان دنیا خلی لکم نکم انکم خلی تم لا قلعہ کہ یہ دنیا تمہارے تابع ہو جائے گی اگر تم اللہ کے تابع ہو جاؤ ایک اللہ کے دربار میں اس پیشانی کو نہ جکاؤ گے ایک نبی کی بات نہ مانو گے در در کی ٹھو کرو کھا ٹھو کرے کھاؤ گے مسلمانوں کیا نہیں کھا رہا کبھی عامل کے پاس گیا کبھی بابا کے پاس گیا کبھی مجاور کے پاس گیا کبھی مولا مولانا صاحب کے پاس گیا ایک اللہ کا دربار چھوڑا ہماری مائیں اور بہنیں کہاں نہیں جاتی ایک مرد وہ بیٹا ہے ماں کا شوہر بیوی کا ماں جاتی ہے عامل صاحب کے پاس کہ ایسا تعویذ دے دو ایسا پلیتا دے دو ایسا تیل دے دو بیوی کا منہ نہ دیکھے بیگم جاتی ہے ایسا اس کو جو ہے حلوا دے دو کہ وہ ماں کا منہ نہ دیکھے سر پر ماں کا تیل لگ رہا ہے اور منہ میں بیوی کا حلوہ جا رہا ہے اور مزے لوٹ رہا ہے یہ دنیا کا کتا آمین اگر اس میں نفع نقصان کا مالک ہوتا دکان کھول کر کیوں بیٹھتا میرا اللہ دینے والا نہیں ہے میرے اللہ کے دینے کے دروازے بند ہو گئے یا اس نے کنٹراکٹ دے دیا عاملوں کو جادوگروں کو کہ تم روزی دو تم اولاد دو مسلمانوں کیا ہو گیا میری ماں اور بہنوں کیا ہو گیا امام بخاری کو تم نے آنکھیں دی تم نے خواجہ میری کو جنم دیا تمہاری ہاتھ دعا میں زمین پر گرنے سے پہلے آسمان سے مقدر کے فیصلے ہوا کرتے تھے آج ہر شرک کی جگہ بت پرستی کی جگہ اغیار کی جگہ مندروں میں پنڈتوں کے پاس منتیں مرادیں سماجتیں لے کر کہ آج کی مسلمان عورت نہیں جا رہی ہے کون سا دھرم کون سا مسلک کون سا امام کون سا ولی کون سا ملا کون سا مفتی اس کی اجازت دیتا ہے بتائیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ جب پیدا ہوئے نابینا پیدا ہوئے تھے یہی وہ خاتون دی میری ماں تو ہی وہ خاتون دی کہ مسلح بچھایا اللہ تعالی سے دعا کی اے رب کائنات اگر تو اس میرے بیٹے کو وسارت دے دے گا بینائی دے دے گا آنکھ کی روشنی واپس کر دے گا اے اللہ میں دین کی دائی بناؤں گی اس کو میں اسے اسلام کی خدمت کے لیے وقت کر کے رکھ دوں گی میری ماں کیا ہو گیا ہے تجھے کیوں تو نے عائشہ صدیقہ کے طریقے کو چھوڑ دیا حضرت قطعہ کے طریقے کو کیوں چھوڑ دیا حضرت فاطمہ کے طریقے کو کیوں چھوڑ دیا اس کی پیر کی چپل کی ہل اتنی اونچی تو میری اتنی اونچی اس کا جسم اتنے گرام دکھتا ہے میرا جسم اتنا گرام دکھنا چاہیے اس کا سینا ایسا ہے میرا سینا ایسا میری اماں تیرے تعلق سے نے کتابوں میں لکھا کہ تیری موت کے بعد عورت تجھے غسل دینے والی اگر غسل دیتے ہوئے تیرے سر کے بعد نکل جائے تیری موت کے بعد تیرے انگلی کے ناخن نکل جائیں تیری زندگی میں نہیں میری اماں تیری موت کے بعد یہ علماء بیٹھے ہیں مسئلہ غلط ہو میں ایک پردیسی مسافر ہوں میرے ساتھ کتوں جیسا معاملہ کرنا بات غلط ہو جو چاہے سلوک کرنا تو نے کتابوں میں لکھا ہے مشائق نے بیان کیا ہے تیری زندگی میں تجھے کوئی گھور کر دیکھے تیرا کوئی جسم میں ناپ لے تیرے ہاتھوں میں کوئی مہندی لگائے تجھے کوئی مسافہ کرے کوئی تجھے معانخہ کرے تجھے کوئی ایس ایم ایس کرے کوئی تجھے موبائل کے اندر گندی باتیں کرے تجھے کوئی انٹرنیٹ کے اندر گندی چیٹنگ کرے یہ بہت دور کی بات میری اماں میری اماں امت کی بیٹی نبی کی بیٹی کہا تو چلی گئی تیری حیا کی قسمیں کھائی جا سکتی تھی تیری شرم تیری عفت تیری اسمت تیری پاک داوانی کی قسمیں کھائی جاتی تھی تیری پاک داوانی کے حوالے سے رب کائنات رحمت کو برساتا تھا عذاب کو اٹھاتا تھا دلی کی وہ سرزمین گواہ ہے کہ ایک مرتبہ کئی مہینوں تک کئی سالوں تک سالی رہی ایک ایک بوند بوند کے لیے ترس گئے تو ایک پردیسی جا رہا تھا سفر کر رہا تھا اس نے کہا کہ تم لوگ میدان میں کیوں جمع ہوتے ہو تو کہا کہ ہم لوگ سلاط السکا پڑھ رہے ہیں اور کئی دنوں سے کئی بہنوں سے پڑھ رہے ہیں کہ رب کائنات کو رحم نہیں آتا رب کائنات کو ترس نہیں آتا اس نے کہا ٹھیک ہے تم ایک کام کرنا سب میرے ارد گرد سلاط السکا کے بعد جمع ہو جانا اونٹ پر ایک جو ہے پردے کی چیز رکھی ہوئی تھی ایک سفید چادر اس سے باہر آئی ہوئی تھی وہ لڑکا اس چادر کو پکڑا اور کہا اے رب کائنات اس کی عصمت کی عزت کی پاک دامنی کی اور اس کے پردے کی تیرے پاس کوئی قیمت ہے اے میرے اللہ اس قوم کو محروم نہ کرنا ان کے دعاؤں کو رد نہ کرنا راوی بیان کرتے ہیں کہ ابھی اس کا چادر سے ہاتھ چھوٹا نہیں تھا کہ بادل آیا برسنے لگا لوگوں کو تشویش ہونے لگی کہ معاملہ کیا ہے ماجرا کیا ہے بڑے بڑے بزرگوں نے دعائیں کی اور کئی دنوں سے سلاط تلس جو بارش طلب کرنے کی نماز ہے پڑی جانے لگی لیکن ایک بوند پانی نہیں آیا یہ کیا چادر کا معاملہ ہے کیا راز ہے لڑکے سے پوچھا گیا لڑکے نے کہا اس راز کو راز رہنے دو لیکن جب جبر کیا گیا اس نے کہا حقیقت میں ہم لوگ ایک علاقے سے دوسرے علاقے کو سفر کر کے جا رہے تھے یہ جو ہے یہ جو اوپر مسحری ہے جو پردے کے اندر جو بیٹھی ہوئی خاتون ہے میری ماں ہے اس ماں کے جسم سے لگ کر چادر کا ٹکڑا باہر گرا ہوا تھا میں نے رب کائنات سے کہا کہ اس کی عصمت اور عفت کا حوالہ اے رب کائنات کو ہمیں بارش دے دینا ماں تیری عصمت تیری عفت تیری پاک دامنی سے قوم سیلاب ہوا کرتی تھی خدا کا عذاب تلا کرتا تھا کیا ہو گیا آج کافر تک رہا ہے تیرے چہرے کو کیا ہو گیا تیری عصمت تیری آبرو نیلاب ہو رہی ہے کافر و مشرق متوں کا پجاری تیرے ساتھ منہ کالا کرنے کو تیار ہے میری ماں جب تو بن کر سور کر اغیار کے طور طریقوں کو اپنا کر فلموں میں کام کرنے والی رنڈیوں اور زانیوں کے لباس کو اپنا کر میری ماں جب تو بازاروں میں جاتی ہے تو تجھے کوئی ماں بنا کر نہیں دیکھتا تجھے بیٹی اور بہن بنا کر نہیں دیکھتا ہر ایک ہبس کا پجاری ہے ہر کوئی تجھ سے منہ کالا کرنا چاہتا ہے ہر کوئی تجھے مادر ذات بڑھانا کرنا چاہتا ہے داڑھی والا کیا داڑھی مڈا کیا نمازی کیا بے نمازی کیا اگر کوئی کہتا ہے کہ میرے دل میں عورت کو دیکھ کر کچھ نہیں ہوتا یا تو وہ ہجڑا اور نہ مردہ ہوگا یا تو وہ مردہ ہوگا میری ماں اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا ایک جوان مرد اور ایک جوان عورت ایک جگہ جمع ہوتے ہیں تو شیطان اس میں تیسرا ہوتا ہے جو ان دونوں میں آگ بھڑکانے کا کام کرتا ہے دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے یہ زمین اوپر جا سکتی ہے آسمان پیروں تلے آ سکتا ہے سمندر میں آگ لگ سکتی ہے چاند سورج بے نور ہو سکتا ہے میری ماں میرے محبوب جھوٹا نہیں ہو سکتا میرا محبوب جھوٹا نہیں ہو سکتا آقا نے کہا تو کیا سمجھتی ہے کہ تجھے ماں بنا کر دیتے ہر کوئی تیری آبرو لوٹنا چاہتا ہے تیر زنا کے تیرے جسم پر برسانا چاہتا ہے تیرے جسم کو چلی کرنا چاہتا ہے میری ماں تو وہ تھی کہ جب امام بخاری پیدا ہوئے تو نے مسلح بچھایا اور دو رکعت سلاط الحاجت پڑی درگاہیں تھی شاید اس وقت علم پاک اس وقت تھا مجاور تھے اولیاء تھے <coughs> علماء تھے مدارس تھے مساجد تھے میری ماں تو جا سکتی تھی کسی جھنڈے کے پاس تو جا سکتی تھی کسی مجاور کے پاس امام بخاری کی ماں جا سکتی تھی کسی عامل کے پاس کسی پنڈت کے پاس اخل رکھتی تھی ہوش رکھتی تھی سمجھ رکھتی تھی علم رکھتی تھی لیکن وہ متقی تھی پرہزگار تھی اس نے کہا دینے والا ہے تو اللہ ہے نفع کا مالک اللہ ہے نقصان کا مالک اللہ ہے زندے میں سے مردہ نکالنے والا اللہ ہے مردے میں سے زندہ نکالنے والا اللہ ہے دن میں سے رات نکالنے والا اللہ ہے رات میں سے دن نکالنے والا اللہ ہے تو عز منتشا تو ذل منتشا عزت کا تاج پہنانے والا اللہ ہے ذلت کی خاک میں ملانے والا اللہ ہے میری ماں جب تک تیری سمجھ یہ تھی تو بخاری کو جنم دے رہی تھی ترمیزی کو جنم دے رہی تھی ابو داؤد کو جنم دے رہی تھی ابو حنیفہ کو جنم دے رہی تھی تو اولیاء اتقیا کو جنم دے رہی تھی حفاظ محدثین کو جنم دے رہی تھی اور جب سے تو نے اماں عائشہ کے طریقے کو ترک کیا فلموں کے زانیوں کے بدکاروں کے طریقے کو اپنایا ماں تیری کوک سے ظالم جنم لے رہے ہیں ڈاکو جنم لے رہے ہیں بدکار جنم لے رہے ہیں دین کا ٹھٹا کرنے والے اسلام کا مذاق اڑانے والے جنم لے رہے ہیں میری ماں جا اما عشا کے طریقے پر جا حضرت فاطمہ کے طریقے پر جا ازواج متحرات ہماری ماؤں کے طریقے پر آ جا لیا خاں کے ماؤں کے طریقے پر جا ماں پھر دیکھ کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا ہو جائے گا پھر دیکھنا محمد بن قاسم کوئی پیدا ہو جائے گا پھر دیکھنا کوئی ٹیپو سلطان شہید پیدا ہو جائے گا پھر دیکھنا کوئی قاسم نانک بھی پیدا ہو جائے گا پھر دیکھنا کوئی اشرف علی تھانوی پیدا ہو جائے گا پھر دیکھنا کوئی امداد اللہ مہاجر مکی پیدا ہو جائے گا ماں بہت لمبا عرصہ گزر چکا اس زمین کو قاسم بھی کو دیکھے ہوئے اشرف علی تھانوی کو دیکھے ہوئے امداد اللہ مہاجر گر مکی کو دیکھے ہوئے جنید بغدادی کو دیکھے ہوئے ٹیپو سلطان کو دیکھے ہوئے محمد بن قاسم کو دیکھے ہوئے ماں اڈوانی تو نظر آتا ہے ٹھاکرے تو نظر آتا ہے اسلام کو گالیاں دینے والے نظر آتے ہیں اسرائیلی کتے نظر آتے ہیں امریکہ نظر آتا ہے فلسطین کے اندر پونی قاتل نظر آتا ہے لبنان کے اندر معصوم کلیوں کو کھلنے سے پہلے بمباری کر کر مرجھانے والے نظر آتے ہیں میری ماں دور دور تک دیکھتے ہیں کوئی حسین کا لاڈیلا نظر نہیں نہیں آتا کوئی محمد بن قاسم نظر نہیں آتا ماں ہم ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں کوئی ہمیں محمد بن قاسم دے دے کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی دے دے ماں ہر طرف سے ہمیں ستایا جا رہا ہے ہم پر حملے کیے جا رہے ہیں ہر طرف ظالم ہے ظالم ماں جب صدیق اکبر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ ہجرت کر کے جا رہے تھے غار سور کے اندر گئے تاریخ بتاتی ہے وہاں پر کئی حضرت سعید صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام سوراخوں کے اندر اپنے جسم تھر کے کپڑوں کو پھاڑ پھاڑ کر بند کر دیا تھا اور دو سوراخ باقی تھے جس میں حضرت صدیق اکبر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے انگلیوں کو رکھ لیا اپنے جسم کو رکھ لیا میری ماں آج ہر سوراخ سے اسلام دشمن نکل رہا ہے ہر سوراخ سے مسلمان دشمن نکل رہا ہے مدارس دشمن نکل رہا ہے پگڑی دشمن نکل رہا ہے داڑھی دشمن نکل رہا ہے کہیں میناروں پر پابندی کی بات ہے کہیں اذان پر پابندی کی بات ہے کہیں مدارس پر پابندی کی بات ہے کہیں داڑھی پر پابندی کی بات ہے ہے کہیں تلاوت پر پابندی کی بات ہے کہیں جل سے جلوس پر پابندی کی بات ہے میری ماں سوراخ تو بہت ہے لیکن ان سوراخوں کے اندر رکھنے والا کپڑا رکھنے والا جسم کے ٹکڑے بنا کر رکھنے والا میری ماں کوئی صدیق نہیں ہے ایک صدیق کا نائب دے دے ایک صدیق کا جو ہے خلیفہ دے دے ایک صدیق کے نقش قدم پر چلنے والا دے دے کہاں تو کھو گئی کون سے بھیڑیوں نے تجھے شکار کر لیا کون سے بولے کتے نے تجھے کاٹ لیا کون سے زہریلے سامنے تجھے ڈس لیا میری ماں یہ فلم تجھے تباہ کر کے رکھ دے گی یہ ڈش تیری شرم حیا کو برباد کر کے رکھ دے گا میری ماں وہ وقت دیکھنے کو آ رہا ہے کہ کل تیری عفت اور پاک دامنی کی کہاں قسمیں کھائی جاتی تھی کہاں کتابوں میں تیرے مردہ جسم سے سر سے نکلے ہوئے اور ناخن سے نکلے ہوئے بالوں کے پردہ کرنے کا حکم دیا گیا غیر محرم کو انہیں ہاتھ نہ لگانے کا حکم دیا گیا تیری موت کے بعد قبر میں غیر محرم اترنے کا نہ حکم دیا گیا وہاں بھی محرم کا لحاظ رکھا گیا کہاں شریعت کے اتنے باری احکامات اور کہاں تیری تنگ چولی کہاں تیرے گانے چولی کے اور لنگے کے اور چنری کے کہاں تیرے زانیوں کے اور رنڈیوں کے لباس رحم کر میری ماں رحم کر کل بھی تو رحم کر رہی تھی ماں کی مانتا مشہور ہے ماں کی محبت مشہور ہے ماں کی شفقت مشہور ہے میری ماں دنیا دشمن ہو جائے ماں دشمن نہیں ہوتی ہم ہاتھ ہاتھ جوڑ کر تیرے بیٹے امت کے بیٹے امت کی ماں کی طرف ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں ماں ایک مرتبہ تو رحم کی نگاہ سے اپنی اولاد کو دیکھ لے امت کو دیکھ لے ایک سلطان صلاح الدین کو دے دے ہر طرف ان سوراخوں سے کوئی اجدا کوئی بچو اسلام کو دم مار رہا ہے مٹانے کی کوشش کر رہا ہے ماں یور نور اللہ بھی ابا ان کا آج مشرق میں مغرب میں شمال میں جنوب کے اندر جلوہ نظر آ رہا ہے وہ اللہ نور ہی اس کا کوئی جلوہ نظر نہیں آ رہا ہے ماں ہم ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں تو بخاری کی ماں بنی تھی تو جنید بغدادی کی ماں بنی تھی تو خواجہ میری کی ماں بنی تھی قاسم نانوی کی بیوی بنی تھی اشرف علی کی والدہ بنی تھی ماں ایک مرتبہ وہ اداکاری کر لے ایک مرتبہ وہ ریل کر لے اور پھر دیکھ اس امت کے اوپر صبح میں نکلنے والا سورج اپنی کرنوں کے ساتھ خدا کی مدد کے وعدے لے کر آئے گا خدا کی نصرت کے وعدے لے کر آئے گا اور سورج کی ہر کرن چیخ چیخ کر یہ کہے گی انا فتح نہ لکھا فتح مبینہ کہ تمہارے لیے فتح مبین کی بشارت ہو دو رکعت نماز پڑھی اور کہا ہے رب کائنات اگر اس کی بشارت لوٹ کر آ جائے اگر اس کی بینائی لوٹ کر آ جائے اے اللہ میں اسے دین کا دائی بناؤں گی محدث بناؤں گی زمین گواہ ہے زمانہ شاہد ہے میری ماں کہ ہاتھ ابھی دعا کے نہیں زمین پر گرے تھے اللہ نے بینائی دے دی بسارت دے دی تیری زبان میں وہ تاثیر تھی تیری دعا کے اندر وہ قوت تھی تجھے کون سے تعویذ کی ضرورت ہے تجھے کون سے پلیتے کی ضرورت ہے تجھے کون سے دم کے تو بینا نابیناؤں کو بینائی دینے والی حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ واقعہ کسی اور خیر قوم کے اندر پیش آتا اور اقوام میں پیش آتا وہ قوم کے لوگ اس عورت کی پوجا کرتے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک خاتون نو مسلم کلمہ پڑی اور اپنے بچے کو بھی اس نے مسلمان کیا مدینہ طیبہ کے اندر آئی اللہ کے حبیب پاک آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بچہ آج سے ہمارا مہمان ہے کون اس کو لے گا صاحب اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا کھانے کو حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ جب بیویوں کا آپ کا مسئلہ چل رہا تھا آج مسلمان اناج کے لیے آج مسلمان دولت کے لیے آج مسلمان مال کے لیے آج مسلمان اپنے آپ کو بنانے کے لیے آج عورت بری جوان بننے کے لیے آج نوجوان فلمی زانی بننے کے لیے بےتاب ہے اللہ اللہ اے اللہ یہ کیا دیکھنے کو مل رہا ہے تیرے دین کا کوئی دائی بننے کو تیار نہیں کوئی قرآن کو سینے سے لگانے کے لیے تیار نہیں کبھی نبی کی سنت کو بڑی ہوئی زمین پر اٹھانے کے لیے کوئی نہیں ملتا مولا آج بیویوں کی غلامی کرنے والے اولاد کا پیشہ پاکانہ چاٹنے والے زمین کی پوجا کرنے والے گرے ہوئے سکے کو اٹھانے والے اے اللہ تیرے محبوب کی سنت آج اس کا قتل عام ہو رہا ہے آج اس کا ٹھٹا ہو رہا ہے کوئی خاکہ بنا رہا ہے کوئی کارٹون بنا رہا ہے کوئی گانوں کے اندر کوئی رنڈی تیرے حبیب کا نام تیرے محبوب کا نام لے رہی لے رہا ہے اور کوئی رنڈی لے رہی ہے اگر عمر زندہ ہوتے اگر خالد ولید زندہ ہوتے اگر سلطان صلاح الدین ایوبی زندہ ہوتے کیا زمین یہ منظر دیکھتی مسلمانوں کیا دولت کو پالنے کے لیے اللہ نے تمہیں پیدا کیا اولاد کی غلامی کے لیے بیوی کی غلامی کے لیے ہر ایک کی غلامی کے لیے کوئی نہ کوئی ملتا ہے ہے کوئی جو سنتوں کے شیدائی کے نام سے مشہور ہو ہے کوئی پڑی ہوئی گری ہوئی سنتوں کو آنکھ کی زینت اور سر کا تاج بنانے والا اس نام سے کوئی مشہور ہو گنڈا گردی میں مشہور قتل کرنے میں مشہور پک پاکٹ کرنے میں مشہور چوری کرنے میں مشہور عورت کو گھمانے میں مشہور زمین پراپرٹی لینے میں مشہور علاقے کا فران ہونے میں مشہور علاقے کا قانون ہونے میں مشہور علاقے کا شداد ہونے میں مشہور ہے ہے کوئی معاذ بننے کے لیے تیار ہے کوئی معاوض بننے کے لیے ہے کوئی امام مقاری بننے کے لیے ہے کوئی الس مالک بننے کے لیے ہے کوئی ابو ہریرا بننے کے لیے اے اللہ تیرے دین کا محافظ کون بنے گا تیرے دین کا سپاہی کون بنے گا دور دور تک کوئی نظر نہیں آتا نماز پڑھ کر نمازی مطمئن کہ میں جنتی مدرسہ چلانے والا مدرسہ چلا کر مطمئن کہ موت کے بعد جنتی میں خطیب مطمئن کہ خطبہ دینے کے بعد اسے جنت دائی مطمئن کہ وقت لگانے کے بعد جنت یہ جو قتل عام ہو رہا ہے یہ بے پردگی ہو رہی ہے یہ عزتیں لٹ رہی ہیں یہ آبرو لٹ رہی ہے یہ اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے یہ قرآن کی توہین کی جا رہی ہے یہ نقلی قرآن بنایا جا رہا ہے یہ نبی کے کھانے کھا کے بنائے جا رہے ہیں اہل حق کو گٹ گٹ کر جینے پر جو مجبور کیا جا رہا ہے کیا اس کے لیے ہماری زندگی کا کوئی حصہ نہیں ہماری نماز ہمیں عذاب قبر سے بچا لے گی اسلام کا قتل ہوتا رہے نبی کے طریقے رسوا ہوتے رہے ابا عائشہ کا آنچل زخمی ہوتے رہ ہوتا رہے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ کی عفت عصمت اور دامنی کی چادر تار تار ہوتی رہے کون اس کو سنبھالے گا کون اس کو سنبھالے گا گران اپنا کام میں لگا ہوا ہے ہارون اپنے کام میں لگا ہوا ہے شداد اپنے کام میں لگا ہوا ہے بابری مسجد کے قاتل اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں اقسا کو ڈھانے والے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں فلسطین کے خونی بھیڑیا اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں افغانستان کے درندے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں عراق کے وحشی اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں ابو غریب اور گوان نامو بھئی جیل کے قاتل انسانی چہرے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں کوئی بڑی ہوئی نبی کی سنت کو تھامنے والا تاجد پڑھ لی حق ادا کر دیا سجدہ مار لیا حق ادا کر دیا قرآن پڑھ لیا حق ادا کر دیا کہ یہ امت اسی کام کے لیے تھی کن تم خیر امتی یہاں پر بات ختم ہو گئی یہ آیت آگے بھی ہے کہ اخریجت للناس اخریجت للناس اخریجت للناس تو خیر امت اس لیے نہیں کہ تو نماز پڑھتا ہے نماز پہلے بھی تھی تو خیر امت اس لیے نہیں روزہ رکھتا ہے روزہ پہلے بھی تھا خیر امت اس لیے نہیں مدرسہ چلاتا ہے مدرسہ پہلے بھی تھا خیر امت اس لیے نہیں داڑھی رکھتا ہے داڑھی پہلے بھی تھی پوچھ لبا کو تو لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے اپنی جنت کے ساتھ لوگوں کی جنت کی فکر کر اپنے جہنم سے بچنے کے ساتھ لوگوں کو جہنم سے بچانے کی فکر کر یہ ہے خیر امت میں نماز پڑھ لیا میں جنتی دنیا بھاڑ میں جائے اٹھ کر آتا ہے بڈھا ستر سالہ اور گھر میں جوان بیٹی سوتی رہتی ہے جوان بیٹا مردے کی طرح پڑا ہوا اور جوان بیوی تڑپتی اور یہ سمجھ رہا ہے کہ اٹھ کر دور ٹھینگے میں نے مار لی کبے کی ٹھونگوں کو مار لیا اور نئی جنتی کون اس کو نماز کا راستہ بتائے گا کون ان کی زندگی کی فکر کرے گا نہیں چلے گا بہت دنوں تک نہیں چلے گا یو ہادی اللہ و الا انفسهم وما یشعرون میرا اللہ کہتا ہے تم جلسہ کر کر دھوکہ دیتے ہو خطیب کو بلا کر ملا کو بلا کر شولہ بیانی کروا کر دھوکہ دیتے ہو تم کس کو دھوکہ دیتے ہو کس کو تم دنیا والوں کو دھوکہ دے سکتے ہو دنیا کے حکما کو دنیا کے اخلا کو دنیا کے شرفا کو دنیا کے جج کو دنیا کی حکومتوں کو دنیا کے کورٹوں کو سپریم کورٹ کو تم بیوقوف بنا سکتے ہو اللہ کو نہیں بنا سکتے جو خاد والذین آمنو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو دھوکا اہل ایمان کو دھوکہ دے رہے جلسہ کر کر کروا کر بقر عید میں جانور کٹا کر حرام کے پیسوں سے احرام پہن کر کیا پیرس گئے کیا لندن گئے ان دنوں کے اندر سفر زیادہ ہوتا ہے ہر مرتبہ بنگلور ایئرپورٹ کے اندر عمرے کے لیے لوگ جا رہے میں نے کہا کہ تمہیں اللہ کے کعبے کا اتنا شوق پردہ کہاں گیا داڑھی کہاں گئی اس داڑھی مڑے چہرے کے ساتھ تب آپ کرو گے جوتا نہیں پڑے گا مجھے بتاؤ مجھے بتاؤ یہ کوئی مسلکی کی اختلاف ہے یہ سوالات پیغمبروں کی سنت نکال کر کیا ملتا ہے تمہیں نہ تمہیں کعبہ جنت دے سکے گا نہ صفا دے سکے گا نہ مروا دے سکے گا نہ اسمت دے سکے گا کیوں روپیوں کو ضائع کرتے ہو گلی میں کوئی کتا ہے تو بسکٹ کھلا دینا اور گلی میں کوئی سمر ہے گندگی کھلا دینا اللہ کے کعبے کو گندا کرنے سے بہتر نبی کے روزے کو نبی کے روزے کی جالی کو نہ پاک کرنے سے بہتر یہ ہے کہ ان جانوروں کی دعائیں لے لو ان یتیموں کی دعائیں لے لو پیسہ خرچ کر کر کعبے کی بد دعا کیوں لیتے ہو کعبہ کا خلاف تمہیں تھوکتا ہے سفا تمہیں جوتا مارتا ہے مروا تمہیں لات مارتا ہے نبی کا روزہ تمہیں بدوا دیتا ہے سے فاروق تمہارے منہ پر کھکار کر تھوکتے ہیں بلغم پھینکتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے آپ نے اپنے نوازوں کو شہید کیا ان کے لیے آپ نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھا اور آج دیکھیے کہ بشٹونی بلیر کا چہرہ بنا کر آپ کو چڑھا میں دیکھتا ہوں میں کوئی دیوانہ نہیں ہوں میں دیکھتا ہوں ان حجاج کو ان زائرین کو ان عمرہ کرنے والوں کو رنڈیوں کا لباس عورتوں کے جسم پر موبائل کے اندر فلموں کے گانے چہرہ یہود و نصارہ کا کیوں جاؤ پیرس جاؤ لندن جاؤ ہانگ کانگ جاؤ بینکاک جاؤ جاؤ عیاشی کے اڈے وہاں ہیں جاؤ منہ کالا کرو کس نے منع کیا حکومت تمہیں ویزا دیتی ہے حکومت تمہیں بہترین جانے آنے کی فیسلٹیز دیتی ہے سہولت دیتی ہے ایک اللہ کا کعبہ ملا سیر تفریح کے لیے کیوں گندا کرتے ہو ناپاک کرتے ہو مسلمانوں کیا ملتا ہے تمہیں کابے کی بدوا لے کر کیا ملتا ہے تمہیں صفا مروا کی آزاری لے کر حدیث میں آتا ہے اتقی دعوت المظلوم مظلوم کی آہ سے بچو مظلوم کی آہ اور اللہ کے عرش کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا اگر مظلوم ہو جائے صفا مظلوم ہو جائے مینا مستلفہ اور عرفات کا میدان مظلوم ہو جائے دی جانے والی قربانی کا جانور مظلوم ہو جائے اس کی آ اگر اللہ کے عرض کو ٹکرائے گی قانون کا خزانہ بھی لے لو گے میرے رب کی قسم تمہیں عزت نہیں ملے گی سکون و راحت نہیں ملے گی ایک گردے میں کٹنی میں کنکری اللہ پیدا کر دے گا کہا کہ مرو دنیا بھر کی دولت مرو درد سے تڑپو ایک خون کے دوران کو تیز کر دے گا بی پی لو ہو جائے گا بی پی ریز ہو جائے گا ایک دل کے وال کو بلاک کر کے رکھ دے گا نہیں مسلمانوں جس راستے پر جا رہے ہو یہ راستہ تباہی کا راستہ ہے یہ راستہ بربادی کا راستہ ہے کوئی اس راستے پر چل کر میری مانو میری مانو میں اللہ کی قسم رب کعبہ کی قسم میرے اور آپ کے آقا کائنات کے مولا سعید العین سعید الجن سعید الاولیاء سعید الابدار شافی محشر ساقی کوثر کے پیدا کرنے والے کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آج تک اس راستے پر چل کر کوئی کامیاب نہیں ہوا کہ جو تم کامیاب ہو جاؤ کامیاب ہونا تھا قانون کامیاب ہو جاتا دولت کے بلبوتے پر کامیاب ہونا تھا سلطنت کے بلبوتے پر فلون کامیاب ہو جاتا کامیاب ہونا تھا عمارتوں کے بل بوتے پر شداد اپنی جنت بنا کر کامیاب ہو جاتا عہدوں کے بل بوتے پر کامیاب ہو جاتا حامان وزارت پا کر کامیاب ہو جاتا شہین شاہیت کو پا کر کامیاب ہو جاتا نمرود کامیاب ہو جاتا لیکن تمام کا انجام آپ کے آنکھوں کے سامنے ابو جہل کا انجام کیا ہوا ابو لہب کا انجام کیا ہوا قانون کا انجام کیا ہوا کیوں ان کے نقشے عقل نہیں رکھتے آپ اگر آپ کے دسترخوان کے اندر ایک پیالے کے اندر پیشاب رکھا جائے اور ایک پیالے کے اندر زمزم رکھا جائے آپ کس کو لیں گے زمزم کو لیں گے یا پیشاب کو لیں گے کیوں پیشاب کو اپنا رہے ہو ایک برتن کے اندر فضلے کو رکھا جائے پاخانے کو رکھا جائے اور ایک برتن کے اندر حلوے کو رکھا جائے بریانی کو رکھا جائے کس کو لیں گے آپ کیوں پاخانے کو لے رہے ہو کیوں جنت کے راستے کو چھوڑ کر اس کو لے رہے ہو مائیں حمیم کو لے رہے ہو کھولتے پانی کو لے رہے ہو زانیوں کے طریقے کو لے رہے ہو کیا ملتا ہے مسلمانوں کیا ملتا ہے کیا دیکھنا باقی ہے آج کی رات فیصلے کی رات ہے آج کی رات فیصلے کی رات ہے یا تو مکمل طریقے سے ایمان و اسلام میں داخل ہو جاؤ وہ کلو کس سلمی کاپ ولا تک تبھی وہ کی شیتان یا نہیں داڑھی مڑی زندگی گزارنا ہے سود کھا کر ماں کا بلاکار کرنا ہے رشوت لے دے کر جہنم کا پیٹ اور لہو پینا ہے اولاد کو دنیا کا کتا بنانا ہے آج کی رات میں خدا کا واسطہ دے کر نبی کی حرمت کا واسطہ دے کر کہتا ہوں جاؤ یہ سیکولر اور جمہوری ملک ہے اسلام کو ایسے گندے اور اسلام کو ایسے غداروں کی کوئی ضرورت نہیں ہے نکل جاؤ میرے محبوب تمہارے درود کے محتاج نہیں یا الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان میرا اللہ کہتا ہے اے انسانوں کی جماعت اے جنات کی جماعت جاؤ کہاں تک جاؤ گے کب تک جاؤ گے تم یہاں سے نکل کر گھر تک پہنچنے کی ضمانت میرے محبوب کہتے ہیں کہ ایک سلام پھیرنے کے بعد دوسرے سلام کی ضمانت نہیں میرے محبوب کہتے ہیں کہ استنجا کرنے کے بعد وضو کرنے کی کوئی ضمانت نہیں ایک صحابی نے سلام کیا آپ نے تیمم کر کر جواب دیا آخا کو کہا گیا آخا وضو کے لیے پانی موجود تھا آپ نے تیمم کیوں کیا آخا نے فرمایا کہ مجھے اپنی زندگی پر کوئی بھروسہ نہیں کہ وضو کے پانی تک پہنچ سکوں کائنات کے سردار امام الانبیاء کہیں میں پانی تک پہنچنے کی کوئی ضمانت نہیں آپ کو گارنٹی وارنٹی مل گئی کسی فرون نے دے دیا آپ کو کیا آپ مرنے سے پہلے داڑھی رکھ لیں گے اس چہرے کے ساتھ ایک لمحے کے لیے سوچو اس داڑھی مڑے چہرے کے ساتھ اس پیٹ کے اندر حرام لقموں کے ساتھ سود اور رشوت اور غبن کے پیسوں کے ساتھ فرض کرو کہ قیامت بپا ہے آخا تشریف فرما ہے حوض کوثر بانٹ رہے ہیں تصور تک کرو کہ اس گندے چہرے کے ساتھ آقا کے اپنے ہاتھوں سے کا جام پلائیں گے دنیا کا کون سا مسلک یہ بات کہتا ہے احمد رضا کہتے ہیں پادیانی کہتا ہے ابو لالا مودودی دیوبندی بریلی کون سے مسلک میں گنجائش ہے بتاؤ اس بے پردگی کے ساتھ میری ماں امت کی بیٹی تو بتا کہ اس بے پردگی کے ساتھ میرے محبوب کے پاس جائے گی جب سورج ایک میزے کے قریب ہوگا میری ماں جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا یوم یا پھر مرنا ہی و بھی وابی و وتی ہی و بنی کوئی کام نہیں آئے گا کوئی جس اولاد کے لیے تم مر رہے ہو نا یہ میرا بچہ یہ میرا بچہ یہ میری بیوی یہ میری اولاد یہ میرا فلاں نہیں لکھ کر رکھ لو کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا ایک سبحان اللہ کی ضرورت ہوگی تیرا باپ تجھے نہیں دے گا تیری جننے والی ماں تجھے نہیں دے گی تو تیری ماں کو نہیں دے پائے گا یا یوحنا ستقو ربکم ان زلزلت انلزلت شیء عظیم اے لوگ قیامت کا جھٹکا بڑا خطرناک ہے مان لے میرے بھیا مان لے میری ماں آجا اسلام کی طرف تجھے اسلام بلا رہا ہے اے کعبے کے پاسبان کہاں چلا گیا تو اے کعبے کے محافظ اے قرآن کے محافظ اے دین کے دائی اے دین کے سپاہی تو چلا گیا تیرے رہتے ہوئے بیت المقدس کے اندر جوتوں سمیت اسرائیلی کتے آئے تیرے رہتے ہوئے کوئی مساجد کو شہید کرے ماں بہنوں کے آبرو لوٹے قسم کا قسم کا کہ آج کے بعد میری زندگی اسلام کے لیے ہوگی آج کے بعد میری زندگی قرآن کے لیے ہوگی آج کے بعد میری زندگی عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوگی آج کے بعد میری زندگی کا رخ امریکہ برطانیہ کی طرف نہیں جو ہمارے کٹر دشمن ہیں مکہ مکرمہ کی طرف مدینہ منورہ کی طرف کہہ دینا دنیا کے کتوں سے اے دنیا کے کتوں تم ہمیں مکے سے کاٹ نہیں سکتے مدینے سے کاٹ نہیں سکتے ہمیں نبی نے جو لباس دیا ہمیں وہ لباس پسند ہے ہمیں نبی کا چہرہ پسند ہے نبی کا چہرہ ہی ماڈرن چہرہ ہے نبی کا چہرہ ہی حسین چہرہ ہے نبی کا چہرہ جس پر چاند کی چاندنی قربان نبی کا وہ چہرہ جس پر سورج کی چمک دمک قربان نبی کا وہ چہرہ جس پر ستاروں کی چمک دمک قربان نبی کا وہ چہرہ جس جس پر پھولوں کی ایک قربان نبی کا وہ چہرہ جس پر عالم کی مسکراہٹ قربان کیا یہ نبی کا چہرہ نوجوان تو نہیں رکھنا چاہتا قسم کالے بیوی نکلتی ہے نکلنے دے کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی شادی کون دے گا عورت لڑکی کون دے گا کسی ہجڑے کو وہ تلاش کر لے ہم نبی کے ماننے والے ہم وہ کہ ہماری تصویر آسمانوں میں پڑی جاتی ہے سبحان امن باللوہ کہ پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو مزین کیا داڑھی سے ہماری تصویر آسمانوں میں پڑی جاتی ہے ہمیں جنتی ملے گی کوئی رنڈی ملے نہ ملے کوئی زانیہ ملے نہ ملے شکر ہے حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نکاح پڑھانے کے لیے گئے داڑھی والا شوہر تھا بیگم نے کہا پوچھا گیا ایجاد و قبول کرایا جاتا ہے قاضی نے قبول کرنے کے لیے دفتر دے کر بھیجا تو اس لڑکی نے کہا کہ داڑھی والے سے میں نکاح نہیں کرتی تو حضرت اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ بیٹے اللہ کا شکریہ ادا کرنا کہ اللہ نے تیری زندگی کو ایک رنڈی سے پاک کر دیا یہ داڑھی کی برکت تھی یہ نبی کے چہرے کی برکت تھی کہ اس نبی کے چہرے کی برکت سے اللہ نے تیری زندگی کو ایک رنڈی اور بدکار عورت سے پاک کر دیا مجمع میں ایک دیندار کھڑے ہوئے کہا کہ میری بیٹی سم و سلاب کی پابند ہے اس کو کسی نے نہیں دیکھا اور اس نے کسی کو نہیں دیکھا اسی مجلس میں اسی آن میں میں اس لڑکے کو اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار اللہ نے جوڑے آسمان میں بنا دیے ہیں کوئی تیری داڑھی کو دیکھ کر ٹوٹتا ہے تو ٹوٹنے دے اس کی بدلسی ہوئی اس کی شامت اعمال کہ وہ اس کے مقدر میں جنتی دلہا نہیں ہے کوئی جہنمی کتا جو اس کی جوانی کے رسوں کو چوس کر گنے کی طرح اس کے چھلکے کو بازار کے اندر کتوں کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہے کوئی کالج کے کتے کے انتظار میں ہے کوئی یونیورسٹی اور دنیا کے ماڈرن کتے کے وہ انتظار میں ہے اللہ کا شکر تو ادا کر قسم کھا لے امنا سلا تیل العالمین آج کے بعد میری زندگی اللہ کے لیے دنیا کے لیے دنیا والوں کو دنیا مبارک اس دنیا میں جینے کے لیے نہیں آئے ہمارے دادے کا جو باپ تھا وہ ہے ہمارا دادا ہمارا باپ کتنے دن رہے گا ہم کتنے دن رہیں گے کس کو یہ بنگلہ راس آیا تاج محل بنانے والے کو جہاں کیا تاج محل میں ہمیشہ رہ گیا لال قلعہ بنانے والا ہمیشہ رہ گیا دیوار چین بنانے والا ہمیشہ رہ گیا وائٹ ہاؤس جس نے بنایا وہ زندہ ہے کیا تجھے دنیا نظر نہیں آتی وہ سمود النینہ جام سخر وہ اللہ دینا ضلع فلبل فاک سروفی فاکسروفی فساد وہ سمود جس نے پہاڑوں کو تراش کر میں تیری بنگلے کی کیا حیثیت ہے آج شہر شہروں میں آج ہائی ٹیک سٹی میں شیشے کے گلاس کے بڑی بڑی عمارتیں بن رہی ہیں مجھے دیکھ کر تعجب ہوتا ہے ان بیوقوفوں کی عقل پر تف کرتا ہے جان حیرت ہوتی ہے قوم سمود پہاڑوں کو تراش کر عمارتیں انہوں نے بنائی وہ نہیں رہ سکے تو شیشے کی عمارت میں ہمیشہ رہ جائے گا تو نقلی سیمنٹ کی بلڈنگ میں تو گھٹیا لوہے کی عمارت میں رہ جائے گا بسمود الدینہ جام بلوات فرون کا محل کیسا تھا اس کے آلات اسباب کیا تھے مصر کی میوزیم میں رکھے ہوئے ہیں تیرا پورا خاندان مل کر اس کا ایک تخت نہیں بنا سکتا تھا احاظل انہار تجری من تحتی افلا وہ ایسا محل بنایا تھا کہ محل کے نیچے سے پانی بہتا تھا جہاں جاتا پانی کا چشمہ ہوتا تھا سہی سو ٹیکنالوجی کا جاننے والا تھا لیکن رہ گیا پھر رہ گئی حکومت دے دے طلاق دے دے تین طلاق سے عورت الگ ہوتی ہے اس کو تین لاکھ طلاق دے دے کہو اے دنیا کے کتوں تمہیں دنیا مبارک تاج محل لے لو لال قلعہ لے لو زمین لے لو جائیداد لے لو کوٹھی لے لو لیکن ہمیں عزت کے ساتھ نبی کی محبت کے ساتھ جینے دو ہمیں قرآن کے لیے جینے دو ہمیں حدیث کے لیے جینے دو ہمیں سنت رسول کے لیے جینے دو ہم اسی میں جئیں گے ہم اسی میں مریں گے تم دہشت گرد کہتے رہو تم چور کہتے رہو اگر دہشت گردی اسی کا نام ہے نبی کے دامن تھامنے کا نام اگر دہشت گردی اسی کا نام ہے اولیاء کا دامن تھامنے کا نام اگر دہشت گردی قرآن پر چلنے کا نام ہے اگر دہشت گردی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کا نام ہے امریکہ سن لے ہم کل بھی دہشت گرد تھے آج بھی دہشت گرد ہیں ہم مرتے دم تک دہشت گرد رہیں گے تجھ سے جو ہو سکتا ہے وہ کر لے میرا مالک میرا محافظ ہے میرا اللہ میرا محافظ ہے کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا مسلمانوں وان تم لالون ان کن تم تم سر ہو گئے قرآن کو تھام لو تم سر ہو گئے حدیث کو تھام لو حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے گئے فتح بھی کر لیا اچانک خبر آئی کہ ایک یہودیوں کا انگریزوں کا ایک لشکر سمندر کے پار سے آنے والا ہے حضرت کے پاس بری فوج تھی کشکی پر زمین کی فوج تھی سمندر کی فوج نہیں تھی بہت پریشان ہوئے ان کا مقابلہ کیسے ہوگا مسلمانوں اللہ کے ہو جاؤ اللہ کی نصرت تمہاری ہو جائے گی یا یو الذین آمنو ان تنسر اللہ وہی سب بھی اللہ کے دین کی مدد کرو نمازی ہو جاؤ سنتوں کے عاشق ہو جاؤ اولیاء کا دامن تھام لو مکہ مدینے کی راہ پکڑ لو جنت کی راہ پکڑ لو پھر دیکھ لو کامیابی ہمارے قدم چومے گی انگریز ہمارے گھر کے غلام ہوں گے ہمارے گھر کے اغیار کتے ہو کر ہمارے گھر کی رکھوالی کریں گے میرے رب کی قسم مان لو میری بات گئے ساری رات بیت المقدس کے اندر روتے رہے اللہ سے دعا کرتے رہے بڑے پریشان ہوئے تحجد کے بعد نکلے اور ایک فقیر ملا کہا کہ بھئی کیوں پریشان ہے سلطان کہنے لگے کہ بحری فوج ہے دفاع کرنے کے ظاہری کوئی اسباب نہیں وہ فقیر کہنے لگا وہ فقیر نہیں تھا اللہ کی طرف سے بشارت تھی وہ اللہ کا نمائندہ تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو کہنے لگا کہ سلطان رات کو تحجد میں سدے کی حالت میں آم سے آنسو کے قطرے جو تو نے نکالے اس آنسو کے سمندر میں اللہ نے انگریزی فوج کو غرق کر دیا تیرے آنسو کے قطرے میں وہ طاقت ہے میرے بھائی تیرے دعا میں وہ طاقت ہے اے کے فورٹی سیون کی ضرورت نہیں ہے ہتھیار کی ضرورت نہیں ہے گولہ بارود کی ضرورت نہیں ہے ہمیں ہوائی جہاز کی ہمیں راکٹ کی صحیح سے ٹیکنالوجی کی ضرورت نہیں ہے ہم نے قرآن کو پا کر سب کو پا لیا ہم نے زمزم کو پا کر سب کو پا لیا ہم نے خدا کو پا کر سب کو پا لیا ہم نے حرم کو پا کر سب کو پا لیا ہم نے نبی کے مسواق کو پا کر سب کو پا لیا دنیا والو تمہیں دنیا مبارک لے لو دنیا جان لے لو مال لے لو خون لے لو آزاد لے لو ہمیں نبی کے طریقے پر آزادی کے ساتھ عمل کر دیتے مسلمانوں وعدہ کرو کہ مرتے دم تک نماز نہیں چھوڑو گے مرتے دم تک بے حیائی کی طرف قدم نہیں اٹھیں گے یہ جو انگریزوں کا یہود و نصارہ کا ایجنٹ گھر کے اندر لگا ہوا ہے اس کو نکال کر کو یہ تباہ کر کے رکھ دے گا برباد کر کے رکھ دے گا یہ مستقل ہم دین میں لگے نہ لگے دشمن اسلام اپنے کام میں لگا ہوا ہے میں ہمارے علماء کرام کو فتوا لا کر دیا ہوں وہ آپ ان سے حاصل کر لیں انشاءاللہ یہ بھی کاپیاں بنا کر تقسیم کریں گے یا ان سے حاصل کر لیں کراچی جو پڑوس ملک کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے اور دارلوم دیوبند کا جو ہمارا ایشیا کا عظیم ادارہ ہے اسی کے فرزندان وہاں خدمت انجام دیتے ہیں ایشیا کے نو عظیم الشان چوٹی کے مفتیان کرام نے فتوا دیا ہے کہ گانوں میں ایسے بول گاؤ گانا رنگ ٹون رکھو اور اسلام سے نکلو بیوی کو حرام کرو اولاد ناجائز پیدا کرو سازش میں لگے ہوئے ہیں ایسے گندے گانے جن سے خدا کی توہین ہوتی ہے رسالت کی توہین ہوتی ہے ایسے گانے کہ لیلا کو کعبہ بنایا جاتا ہے میں تجھے چوموں میں تیرا نام رب سے زیادہ نو اور اے رب تجھے کیا ملتا ہے یہ کر کر وہ کر کر ظلم کی نسبت اللہ کی طرف مفتیان کلام نے لکھا ہے کہ عقیدہ اگرچہ اپنی جگہ پر صحیح ہو لیکن یہ الفاظ استعمال کرنے سے آدمی مرتد ہو جاتا ہے اللہ اکبر اور کا حبی تک آمان رکھو اور گانے موبائلوں میں قرآن کہتا ہے ایک مرتبہ اگر کوئی مرتد ہوگا اس کا حج بھی گیا اس کا روزہ بھی گیا اس کا عمرہ بھی گیا اس کا مسجد کا متولی ہونا گیا اس کے مدرسے کا معتمیم ہونا گیا تجدید ایمان کرو مسلمانوں گانوں کو نکالو اس ڈش انٹینا کو نکالو یہ ٹی وی کی لانت کو نکالو یہ تباہ کر کے رکھ دے گا برباد کر کے رکھ دے گا ہمارے بزرگ فرماتے ہیں یہ عورت اس کے آبرو رنڈی خانوں میں لٹتی رہی کالجوں میں لٹتی رہی یونیورسٹیوں میں لٹتی رہی میری ماں میری بہن جب اسلام کے دائرے سے ہٹی تو آج بیت الخلا کا وہ برش جس سے ٹائلٹ صاف کیا جاتا ہے اس وقت تک فروخت نہیں ہوتا جب تک کہ تیری تصویر اس میں چسپا نہ ہو ہائے دنیا کے کتوں نے تجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا میرے محبوب نے تجھے ماں بنا کر قدموں کے نیچے جنت رکھا تھا میرے محبوب نے تجھے بیوی بنا کر مرد کے آدھے ایمان کا حصہ بنایا تھا میرے محبوب نے تجھے بہن بنا کر بھائی کے جنت جانے کا وسیلہ بنایا تھا میرے محبوب نے بیٹی بنا کر ماں باپ کی انگلیاں پکڑوا کر جنت جانے کا ذریعہ بنایا تھا ان کتوں نے حوث کے پجاریوں نے آج تجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا شراب کی بوتل بوتل پر تو نظر آئے دس روپے کے صابن کی ٹکیا پر تو نظر آئے بیت الخلا صاف کرنے والے برش پر تو نظر آئے کہاں چلی گئی میری بات میری ماں کہاں چلی گئی نکال دو کہتے ہیں ہمارے کالم نے بیان کیا میں بیٹھا ہوا تھا ایک مفتی صاحب نے دردناک قصہ بیان کیا کہا کہ دارالفتا کو ایک فون آیا تیری عزت کہاں نہیں لوٹی جب تو دین کے دائرے سے نکلی کالجوں میں کیا ہو رہا ہے یونیورسٹیوں میں کیا ہو رہا ہے شاپنگ کمپلیکس میں کیا ہو رہا ہے ہوائی جہاز میں ایئر بن کر تو نے کیا کر لیا پارلیمنٹ میں تیری نمائندگی اب ملی ہے کون سا تیر تو مار لے گی سن کہتے ہیں عالم صاحب مفتی صاحب نے دردناک فون بیان کیا کہتے ہیں کہ فون کی گھنٹی بجی گھنٹی بجنے کے بعد میں نے فون اٹھایا ایک باپ کا فون تھا باپ اپنی بیٹی کے ساتھ فلم دیکھ رہا تھا گھر میں کوئی اور نہیں تھا کہتے ہیں کہ فلم دیکھتے دیکھتے وہ مناظر آ گئے جو شہوت کو بڑکانے والے تھے شیطان نے کام کیا پھر اس کے بعد مفتی صاحب کہتے ہیں باپ نے وہ دردناک علم ناخ انجان کو بیان کیا داستان کو بیان کیا کہ زمین کام گئی آسمان لرس گیا کہ باپ نے بیٹی کے ساتھ منہ کالا کر دیا کیا دیکھنا باقی ہے کیا چیز باقی ہے میری ماں کہاں سے کہاں تو چلی گئی آجا اما عائشہ کے راستے پر آجا بی فاطمہ کے طریقے پر آجا میرے بھائی میں نوجوان آجا آج اسلام کو تیری ضرورت ہے آج قرآن کو تیری ضرورت ہے آج مسلمانوں کو تیری ضرورت ہے یہ بھیڑیے آج اسلام کا نام و نشان ختم کرنا چاہتے ہیں تو مالدار بن کر نام نہیں کما سکتا تو فرعون دجال اور شداد بن کر تو ہیرو نہیں بن سکتا تو عمر بن کر ہیرو بن سکتا ہے خالد بن ولید بن کر تو ہیرو ہیرو بن سکتا ہے تو سلطان صلاح الدین ایوبی بن کر ہیرو بن سکتا ہے آ ہیرو کی سیٹ خالی ہے میں تجھے ہیرو بناؤں گا میں تیرے ہاتھ پر بیعت کروں گا اگر تو اسلام کے لیے مرنے مٹنے والا بن جائے اسلام کا نام لیوا بن جائے اسلام کا تو علم مردار بن جائے دنیا کے کتوں کو دنیا مبارک نوجوان تو قسم کھا قسم کا اٹھ جا اٹھ جا یا یہ لدیلا تم لڑھ اور دنیا نکلو نکل جا تو نکل جا کیا تجھے زمین میں پکڑ رکھا ہے بوجل ہو گئی ہے تجھ پر دنیا اور عزی تم دنیا اس دنیا سے جو دنیا اللہ کی یہاں مچھر کے پر کے برابر نہیں اس دنیا سے تو راضی ہو چکا یہ دنیا جسے پیدا کرنے کے بعد اللہ ایک مرتبہ محبت کی نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا اور ابھی تو مل حیاتی دنیا وہ دنیا جسے میرے آخا نے چوک کر نہیں دیکھا اس دنیا کو سینے سے لگانا چاہتا ہے وہ دنیا کہ حضرت فاطمہ زہرا فرماتی ہے کہ آقا میرے محبوب میرے ابا میرے گھر میں ایک مرتبہ بے وقت میں تشریف لے آئے میں بڑی پریشانی ہوئی ابا اس وقت آنا کیسے ہوا کہنے لگے بیٹی گھر تو کھولنا گھر کو کھولا گیا چٹائی بچائی گئی آخا تشریف فرما ہوئے اور فرمانے لگے بیٹی تیرے ابا امام الانبیاء جس کو اختیار دیا گیا تھا کہ کا پہاڑ سونا بنا کر قدموں کے اندر ڈال دیا جائے گا بیٹی بات اصل میں یہ ہے کہ تین دن اور تین رات گزر گئے تیرے ابا کے پیٹ میں کوئی دنیا عزیز ہوتی میرا اللہ زمین و آسمان کے نعمتوں سے دسترخوان سجا کر میرے محبوب کے قدموں پر ڈال دیتا بنو اسرائیل کو اس نے بن و سلوا دیا حضرت عیسیٰ کو دسترخوان دیا تو کیا اپنے محبوب کو جنت کی غذائیں نہیں دے سکتا حضرت بیوی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ آج ایک کھانے کے بعد دوسرا ایک لباس کے بعد دوسرا ایک مکان کے بعد دوسرا ایک کاروبار چھوڑ دو طلاق دو طلاق دو اس دنیا کو ذرا دیکھو جنت کی ہو رہے منتظر ہے ذرا دیکھو جنت کے دلہے ان ماں اور بہنوں سے نکاح کرنے کے منتظر ہیں جنت کے اپارٹمنٹس اور جنت کی زمینیں منتظر ہیں کہ کوئی آئے گا اور ہمیں آباد کرے گا اس گندی دنیا میں رہنا چاہتے ہو حضرت فاطمت زہرا رضی اللہ تعالیٰ نے چیخ ماری ابا ابا آپ کے پیٹ میں نقمہ داخل ہوئے تین دن تین رات گزرے جنتی خاتونوں کی سردار آپ کی لگتے جگر آپ کی نور نظر آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ابا معاف کرنا کہ آج آپ کو ایک روٹی کا ٹکڑا نہیں دے سکتی کتنی ناز و نیم سے آپ نے پالا تھا کتنا محبتوں سے پالا تھا کتنا شفقتوں سے پالا تھا ابا آپ کی بیٹی کے پیٹ میں رقم داخل ہوئے سات دن سات رات چلے گئے اس دنیا پر مرنا چاہتے ہو حضرت فاطمہ ہاتھ اٹھائے امام بخاری کے ہاتھ اٹھانے پر بیٹے کی بینائی مل سکتی ہے حضرت انس فرماتے ہیں کہ وہ عورت آئی اور بچہ مر گیا قوم کے لوگوں نے تانا دیا کہ بتوں کی پوجا کرتی تو بچہ باقی رہتا اسلام لے آئی بچہ چلا گیا وہ کہتی ہیں حضرت انس فرماتے ہیں یہ عورت کسی اور خاندان قبیلے میں ہوتی تو لوگ اس کی پوجا کرتے وہ عورت آئی آ کر کہنے لگی بتاؤ تو صحیح بچہ آخا نے کہا نہیں عورت ہے صبر سے بے قابو ہو جائیں گی آزاری کرنے لگے گی کہا کہ بتاؤ تو صحیح قدموں کے پاس گئی ہاتھوں کو اٹھایا کہنے لگی اے رب مجھے زلیل کر کر میرے جسم کے ٹکڑے کر کر کتوں کے حوالے کر دینا درندوں کے حوالے کر دینا اے اللہ مجھے زمین پر زندہ دفن کر دینا اے رب کائنات یہ بچہ ایسے ہزاروں بچے تیرے دین کے لیے قربان تیرے آقا کے قدموں پر قربان لیکن قوم کے لوگ آج اسلام کو تانا دے رہے ہیں کہ بتوں کی پوجا کرتا تو تیرا بچہ زندہ ہوتا اسلام لایا مر گیا اے اللہ اگر میں بچے کی عاشق ہوتی بچے کی دیوانی ہوتی تو میں اپنے ساتھ رکھتی اے لاج اسلام کی لاج ہے اے اللہ تیرے نبی کی محبت کی لاج ہے اے اللہ لاج رکھ لینا سعید انس نصف مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس خاتون کے ہاتھ دعا سے نیچے نہیں گرے تھے کہ کفن میں حرکت ہونے لگی میں قریب ہو کر دیکھا تو بچہ زندہ ہو گیا تھا بچے کی ماں کے دعا سے بچہ زندہ ہو سکتا ہے حضرت فاطمہ کی دعا سے کیا چولہا نہیں گر سکتا تھا کیا روٹی نہیں پک سکتی تھی دنیا عزیز نہیں تھی کھانا پینا محبوب منچکلا نہیں تھا کہ ایک کھانے کے بعد دوسرا ایک لباس کے بعد دوسرا ایک مکان کے بعد دوسرا مسلمانوں طلاق دے دو طلاق کے مقدر جو مقدر کی روزی ہے مل کر رہے گی جو مقدر کی دولت ہے جو مقدر کا مال ہے کوئی دنیا کی طاقت تمہارے ایک دانے کو کم نہیں کر سکتی ایک قطرے پانی کو کم نہیں کر سکتی اور پوری دنیا کی ملٹری مل کر ایک دانے کا اضافہ کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی داڑیاں نہیں مڑا گے نماز ترک نہیں کرو گے عورتوں کو بے پردگی پر نہیں چلاؤ گے اور گھر سے اس یہودی ایجنٹ کو لات مار کر نکالو گے بیچو گی بھی نہیں اس پر پتھر ڈال کر اس کو قتل کر دو گے اس کو ستیہ ناش کر دو گے اس کا خون ہوتا ہوا اس کو تڑپتا ہوا بلکتا ہوا دیکھ کر تم خوش ہو گئے کہ آج سے میرے گھر سے بے حیائی کا جنازہ نکل گیا بے شرمی کا قتل عام ہو گیا آج میرے گھر میں حیا آ گئی آج میرے گھر میں شرم آ گئی جلسے کے منتظمین حضرت مولانا حضرت صاحب نام ہے کیا معلوم نہیں مجھے یہ ان کی تڑپ تھی ان کی اخلاص کی برکت تھی ہمارے پاس وقت نہیں تھا بار بار بار بار فون آتا ہم رد کرتے فون آتا رد کرتے لیکن ان کی تڑپ اور آپ کی چاہت نے الحمدللہ آج کی مجلس کو منعقد کیا آپ کے علاقے میں یہ پہلی مرتبہ آنا نہیں ہوا بہار اڑیسہ بنگال وغیرہ بار بار آنا رہتا ہے لیکن عموماً دیکھا گیا کہ ایک ٹیسٹ میچ کی طرح ساری رات فجر تک جو ہے پروگرام ہوتے رہتے ہیں وہ ہساتا ہے وہ رلاتا ہے وہ گاتا ہے وہ جو ہے کامیڈی بولتا ہے اور ڈائلگ بولتا ہے پبلک کے کچھ پلے نہیں پڑتا ایک مقرر ایک بات اور ایک امپریشن ایک تاثر اور پھر ساری رات جگ کر ہم نے بھی دیکھا کہ فجر سے پہلے سو جاتے ہیں فجر کی نماز پڑھنے والے بھی قضا کر دیتے ہیں ایسے کروڑوں سال جلسے کرو فجر کی ایک رکعت ایسے زندگی بھر کے جلسوں سے افضل ہے نماز نماز ہے تکبیر تحریمہ تکبیر تحریمہ ہے قابل مبارکباد ہے منتظمین میں دوسرے علماء کرام اور دوسرے علاقے سے آئے ہوئے لوگوں کو بھی اس کی میں تحریک چلانا تحریک کی تعریف کرتا ہوں اپنے علاقوں کے اندر بھی یہ فضا قائم کرے ایک جلسہ ہو ایک مقرر ہو وقت ایک مخصوص وقت کے اندر وہ اپنی بات ختم کر دے تاکہ لوگ آرام سے سوئیں فجر کی نماز پڑھ سکے ایک اچھا امپریشن پڑھ سکے اللہ ہمارے کہنے کو قبول فرمائے سننے کو قبول فرمائے اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرمائے اللہ ہمارے چاہتے نہ چاہتے ہوئے ہمارے پیشانی کے بالوں کو پکڑ کر اپنے دین اسلام کے لیے قبول فرمائے اللہ کو سلاتی و ونوس و محیات و مماتی اللہ رب العالمین کی ہمیں ترجمہ اور تفسیر بنا دے آمین الحمد للہ رب حضرات بہت سارے حضرات تقاضا کرتے ہیں کہ ہمارے ملک اور بیرون ملک جو بیانات ہوتے ہیں شہر اور بیرون شہر جو بیانات ہوتے ہیں ان کی سی ڈی وغیرہ تیار کی جاتی ہے گھروں میں گانے بجانے کی سیڑھیوں کے بجائے آپ جو ہے ان بیانات کی سیڑھی کو چلائے خدا جانے کب کس بات سے دل کی دنیا بدل جائے ہدایت کے فیصلے ہو جائیں تو ضرور آپ جو ہے ایک سیڑھی کی قیمت پچاس روپے رکھی گئی ہے کاروبار ہمارا قطن کوئی لینا دینا نہیں ہے محض آپ کی محبت کی وجہ سے ہم اس کو ڈھو کر اٹھا کر وہ جلائے ہوئے ہیں آپ اس کو ہلکا کر دیجئے اور اسی طریقے سے جن گھروں میں انٹرنیٹ کی فیسلٹیز ہے سہولت ہے W W W dot Syed Anzar Shah dot com website پر انشاءاللہ شاء آپ کو ڈھیروں بیانات مل جائیں گے اور یہ بیان بھی کل یا پرسوں تک انشاءاللہ اپلوڈ ہو جائے گا اس کو بھی آپ براہ راست سن سکتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں جو ہے قبول فرمائے اللہ تعالیٰ تا حیات ہم سے چاہتے نہ چاہتے دین کی خدمت کو لے اور ان خدمات کو قبول فرمائے درود شریف ایک مرتبہ پڑھ لیں اللہ والا مولانا محمد الحمد للہ رب العالمین وصحبہ وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين واخذل الكفرة واليهود والنصارى والمشركين اعداءنا اعداءك اعداء الدين اللهم شتت شملهم اللهم مزق جمعهم اللهم دمر ديارهم اللهم زلزل اقدامهم اللهم فارق بين كلمتهم وانزل بهم باسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين